باب نمبر دو بیت القبود وہ اس ہفتے پھر اسے اپنے ساتھ کراچی لے گیا لیکن اس بار وہ رات کی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے پہلے کی طرح اس بار پہ وہ اسی ہوٹل میں رہے سالار اپنے آفس پہ مصروف رہا جبکہ وہ انیتا کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی سالار سے اس کی دوبارہ ملاقات اسی طرح رائٹ اسی طرح رات فلائٹ سے پہلے ہوئی تھی وہ کچھ چھپ تھی سالار نے نوٹس کیا تھا مگر اس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھ غیر ملکی عہدے داران بھی سفر کر رہے تھے وہ لانچ میں ان کے ساتھ مصروف رہا فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کر ان کے پاس چلا گیا امامہ سے اس کو بات کرنے کا موقع ایئرپورٹ سے واپسی پر ملا تھا کار پارکنگ میں پڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے امامہ سے پہلا سوال یہی کیا تھا تم اتنے خاموش کیوں کس سے باتیں کروں اپنے آپ سے تم تو مصروف تھے امامہ نے جواباً کہا چلو اب بات کرو سلار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا کیسر آج کا دن بس ٹھیک تھا بس ٹھیک تھا کہاں گئی تھی آج تم اس نے سالار کو ان دو تین جگہوں کے نام بتائے جہاں وہ انیتا کے ساتھ گئی تھی مگر سالار کو اس کے انداز میں ایکسائٹمنٹ کا وہ عنصر اب نظر نہیں آیا تھا جو پچھلی بار تھا تمہاری پے کتنی ہے سالار وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا وہ حد سنجیدہ تھی وہ بے اختیار ہنس دیا فوری طور پر اس سوال کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی نو کمنٹس میں سیریس ہوں میں بھی سیریس ہوں میں شوہر ہوں تمہارا لیکن بیوقوف نہیں ہوں جس اپارٹمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تمہارا ذاتی ہے اگلے سوال نے سالار کو اور حیران کیا تھا وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھی نہیں یہ رینٹڈ ہے لیکن یہ رینٹڈ ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ اپنے جواب پر اسے ماما کے چہرے پر مایوسی اتنی صاف نظر آئی کہ وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گیا ایسے ہی پوچھ رہی تھی میں سمجھ رہی تھی تمہارا اپنا ہوگا وہ اب اس سے کچھ سوچتی ہوئی لگی سالار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا سوچ رہی تھی کہ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس سے کوئی پلاٹ لے لے امامہ کیا پرابلم ہے سالار نے اس بار اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے اپنا گھر تو بنانا چاہیے نا ہمیں وہ اب بھی سنجیدہ تھی تم انیتا کا گھر دیکھ کر آئی ہو ایک جھماکے کی طرح سالار کو ایک خیال آیا تھا انیتا کچھ عرصے تک اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انٹیریئر ہو رہا تھا ہاں امامہ نے سر ہلایا سلار نے گہرا سانس لیا اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا بہت اچھا گھر ہے نا اس کا وہ اب سلار سے کہہ رہی تھی اس کے لہجے میں بے حد اشتیاق تھا ہاں اچھا ہے سلار نے ہاتھ ہلا ہٹاتے ہوئے کہا چار کنار پر محیط انیتا کے گھر کو کراچی کے ایک معروف آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا اس کے برے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تم نے سوئمنگ پول کی بوٹ دیکھی ہے نہیں میں نے کافی مہینوں پہلے اس کا گھر دیکھا تھا تب انٹیریئر شروع نہیں ہوا تھا ویسے سوئمنگ پول میں بوٹ کا کیا کام اصلی والی نہیں ہے چھوٹی سی ہے لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مٹیریل کی ہے اس پر ایک چھوٹی سی ونڈ مل ہے اور وہ ہوا سے اس سارے سوئمنگ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کی بات سنتا رہا وہ اسے اس کشتی کے کشتی کی ایک ایک چیز بتا رہی تھی انیتا نے بڑا ظلم کیا مجھ پر اس کے خاموش ہونے پر سالار نے کہا کیوں وہ چونکی میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کو اپنا گھر دکھا دیا وہ بڑبڑایا کہیں زمین خرید لیتے ہیں سالار ماما نے اس کی بات نظر انداز کی اماما میرے پاس دو پلاٹ ہیں پاپا نے دیے ہیں اسلام آباد میں تو گھر بنانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جب بنا ہوگا جب بنانا ہوگا بنا لیں گے سلاڈ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی وہ ایک دم پرجوش ہوئی کتنے بڑے پلاٹ ہے دس دس مرلے کے ہیں بس کم از کم ایک دو کنال تو ہونا چاہیے وہ مایوسی سے ہوئی وہ مایوس سے ہوئی تھی ہاں دس مرلے کم ہیں دو کنال تو ہونا ہی چاہیے سلار نے تائید کی نہیں دو نہ ہو ایک ہی ہو جائے ایک بھی بہت ہے ایک میں ایک سبزیوں کا فارم بنائیں گے جانور بھی رکھیں گے ایک سمر ہاؤس بنائیں گے ایک غذب ایک غذبو بنائیں گے اور ایک فش فارم بھی بنا لیں گے سلار کو لگا کہ امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی ایک کنال میں یہ سب کچھ نہیں بن سکتا ہے امامہ اس نے مدم آواز میں اس سے کہا وہ چونکی لیکن میں تو ایکڑ کی بات کر رہی تھی وہ چند لمحے بونچکا سا رہ گیا اسلام آباد میں تمہیں ایکڑ زمین کہاں سے ملے گی چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کہا اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا امامہ سنجیدہ تھی تم پھر گھر نہ کہو یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم نہیں فارم ہاؤس نہیں ایک بڑی سی کھلی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر جیسے کوئی وادی اس طرح کی وادی میں گھر پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ تمہیں بھی لے جاؤں گا وہاں نے اسے پھر ٹالا میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ اس میں میں فارم ہاؤسز یا شہر سے باہر رہائش رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں تب تک مجھے بڑے شہروں میں رہنا ہے اور بڑے شہروں میں اب بہت مشکل ہے ایکڑ میں شہر کے اندر کوئی گھر بنانا یہ تمہارے ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے لیکن ریئل لائف میں نہیں جو چیز ممکن اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لگژری فلیٹ لے لیا جائے یا دو چار کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے یا چلو پانچ چھ کنال بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی اچھی جگہ پر اس سے بڑا گھر افورڈ افورڈیبل نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ پانچ دس سال بعد لاہور یا اسلام آباد سے باہر کہیں ایک فارم ہاؤس بنا لیا جائے لیکن میں جانتا ہوں بیس یا تیس سال میں ہم دس یا بیس بار سے زیادہ نہیں جا پائیں گے وہاں وہ بھی چند دنوں کے لیے لیکن وہ ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا ہمارے لیے جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوں گے سلار کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ حساب کوئی کا مظاہرہ کر دیا ہے امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا تھا وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی اور پورا راستہ اس کی خاموشی سے چپتی رہی اچھا تم گھر کا ایک سکیچ بناؤ میں دیکھوں گا اگر فیزیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے یہ اس نے سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا اور ایک سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے دیکھا ایک چھوٹی سی بات سے اتنا خوش کر دے گی اسے اسے اس کا اندازہ نہیں تھا سحری کے وقت جب وہ الارم کے آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی تم آج پہلے اٹھ گئی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سالار زحری کے لیے وہاں گیا وہ جواب دینے کے بجائے مسکرائی تھی سالار کو حیرت ہوئی آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی اجلت دکھائی تھی اور کیوں دکھائی تھی یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنی سکیچ بک اٹھا لائی تھی یہ میں نے سکیچ کر لیا ہے جس طرح کا گھر میں کہہ رہی تھی سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح چونکا تھا وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری عمل درآمد کی توقع نہیں کر رہا تھا وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی ٹیشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس اس اس بک کو تھامے سالار نے ایک نظر پر ڈالی اور دوسری گھر پر جو سامنے نظر آ رہا تھا گھر سے زیادہ اسے ایک کہنا زیادہ بہتر تھا اس نے گھر میں ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس اس رات کو کیا تھا فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اسے زبانی بتا رہی تھی اب وہی سب کچھ ایک ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا گھر جس کے سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے ارد گرد وہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے جس کا ذکر کر رہی تھی گزیبو اور سمر ہاؤس اس نے اپنے اسکیچز کو بھی کو کلر بھی کیا ہوا تھا اور یہ آگے بھی ہے اس نے سرار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا اس کے گھر کا یقیناً اپی حصہ تھا جہاں پر ایک استبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں اس میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی تم رات کو سوئی نہیں اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سلار نے اسے پوچھا وہ اسکیچز گھٹوں کی محنت گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے امامہ کو اس تبصرے جیسے مایوس کیا وہ اسکیچز دیکھنے پر سلار سے کسی اور بات کے سننے کی توقع کر رہی تھی اچھا ہے نا اس سلار کے جواب سوال کا جواب دیے بغیر کہا کانٹا ہاتھ پہ لیے وہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو اس کے لیے گھر تھا وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھا اور آسان نہیں تھا لیکن وہ ایک بار پھر اس بات پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا بہت اچھا ہے ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے پر وہ بے اختیار کھل اٹھی تھی تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ ذرا بڑی جگہ ذرا بڑی جگہ ایک ایکڑ کی بات کر رہی ہو کم از کم تم اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آئی جائے گی لیکن اس گھر کی مینٹیننس کے اخراجات ویل مجھے کم از کم کروڑ پتی ہو کر مرنا پڑے گا اگر ارب پتی تو نہیں سلار نے اس کی بات کاٹ کر کہا اماما نے خفی سے اسکیچ بک بند کر دی ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی اب گھر کی بات وہ پلک چھپکتے میں اٹھ کر اپنی اسکیچ بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی وہ کانٹا ہاتھ میں پکڑی بیٹھا رہ گیا یہ ایک حد مزحکہ خیز مضحکہ خیز صورتحال تھی جس کا وہ سامنا کر رہا تھا سلار شہری ختم کر کے بیڈ روم میں آ گیا اماما نے صوفے پر اسکیچ بک کھولے بیٹھی تھی سلار کو دے کر اس نے اسکیچ بک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اگر تمہیں فوری طور پر گھر چاہیے تو میں خرید دیتا ہوں تمہیں اس نے بہت سنجیدگی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے اس طرح کا گھر چاہیے اس نے پھر اسکیچ بک اٹھا لی ایک ایکڑ ہو یا نہ ہو لیکن ایسا ایک بنا دوں گا تمہیں وعدہ لیکن اب یہ ہوم مینیا کو اپنے سر سے اتار دو وہ امامہ کے کندھا تھپکتے ہوئے اٹھ گیا وہ بے اختیار مطمئن ہو گئی وعدہ کا لفظ کافی تھا فی الحال اس کے لیے وعدے کو گھر بنانا زیادہ مشکل نہ ہوتا اس کے لیے ماہ رمضان کے باقی دن بھی اسی طرح گزرے تھے عید کے فوراً بعد سلار کا بینک کوئی نیا انویسٹمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور وہ ان دنوں اس سلسلے میں بہت مصروف رہا تھا امامہ کے لیے مصروفیت کا دائرہ گھر سے شروع ہو کر گھر پر ختم ہو جاتا تھا وہ اسے دن میں دو تین بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کر کے حال احوال پوچھتا اور فون رکھتے تھا وہ عید سے دو دن پہلے اسلام آباد آ گئے تھے کامران اور مویز اپنی فیملیز کے ساتھ عید کے لیے پاکستان آئے تھے عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی وہ سکندر عثمان کے وسیع و عریض سٹنگ ایریا میں بیٹھی وہاں موجود تمام لوگوں کی شپ سن رہی تھی اور ادھر ادھر پھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی سلار کے تینوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں تھی اور اس وقت موضوع گفتگو بھائیوں کی سسرال کی طرف سے آئے ہوئے وہ قیمتی سسرالی تحائف تھے جو عید پر ان کے لیے بھیجے گئے تھے وہاں بیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے ماما کو شدید احساس سے کمتری ہوا اس کے اور سلار کے پاس وہاں کسی دوسرے کے کسی تحفے کی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا کچھ چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنی تھی اور یہ انہی میں سے ایک چیز تھی معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے شدید احساس سے کمتری کا شکار ہو رہی تھی اور اس احساس کو یہ خیال اور بھی بڑھا رہا تھا کہ سلار بھی اس اسی طرح کی باتیں سوچ رہا ہوگا صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ رات نائٹ ڈریس میں چند لمحے پہلے واش روم سے نکلا تھا پہلے کی طرح اس بار وہ اسی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی ہاں اس استثرار کو دیکھے بغیر کہا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری اپنے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ماما کو غور سے دیکھا دیکھا اسی اس کا لہجہ بے حد بھجا ہوا لگا ہاں اس نے اسی انداز میں جواب دیا سالار کمبل کھینچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا ماما نے پلٹ کر اسے دیکھا وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ سوچے سمجھے بغیر اس کی طرف آ گئی بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالار نے چونک کر اسے دیکھا وہ کچھ کہے بغیر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ حیران ہوا تھا وہ پریشان تھی پوچھنے کے لیے اب اسے کس اب اب اسے اس سے تصدیق کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کی اداسی کو اسلام آباد آنے کا نتیجہ سمجھا تھا لیٹے لیٹے سلار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ اس کے ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی پھر اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا تو میں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سا رہ گیا پھر کس سے شادی کرنی چاہیے تھی وہ حیران ہوا کسی سے بھی میرے علاوہ کسی سے بھی اچھا مشورہ لیکن دیر سے ملا ہے اس نے بات مزاق میں اڑانے کی کوشش کی اڑانے کی کوشش کی امامہ نے بات ہاتھ چھڑا لیا تم بچتا رہے ہو نا اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا میں کیوں پچھتاؤں گا وہ سنجیدہ ہو گیا تمہیں پتا ہوگا اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سالار نے سے روکا نہیں مجھے نہیں پتا تم بتا دو وہ واقعی حیرت زدہ تھا تمہارا بھی دل چاہتا ہوگا کہ کوئی تمہیں بھی کپڑے دے تحائف دے اور وہ بات مکمل نہیں کر سکی اس کی آواز پہلے بھرائی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ اس کے لیے احساس جرم بن رہی تھی میرے خدایا اے مما تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو وہ واقعی شدت شددر تھا وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوئی بری طرح ناکام ہو رہی تھی آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں آنسو کو روکنا نہیں جانتی بس تو میں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ اس نے آنسو روکنے اور آنکھیں رگڑنے کی جد و جہد میں کہا وہ بہت دل برداشتہ تھی بات وہ بہت دل برداشتہ تھی بات تحفے کی نہیں تھی سب کی سب کی کے اس احساس کی تھی جو لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھے اس نے ان چند گھنٹوں میں محسوس کیا تھا سلاڈ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھپکا اسے تسلی نہیں ہوئی وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اماما بی بی آپ اتنی عقل مند نہیں ہیں جتنا میں آپ کو سمجھتا تھا بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ خاصی حماقت کا مظاہرہ کرتی ہیں اگلی صبح گاؤں جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران وہ بے حد سنجیدگی سے اس سے کہہ رہا تھا وہ سامنے سڑک کو دیکھتی رہی اس سے فی الحال خود کو عقل مند ثابت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیا ہو جاتا ہے تمہیں بیٹھے بیٹھائے کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے اماما نے اسی انداز میں کہا ہاں ہو سکتا ہے لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم نہیں بدل سکتی تمہیں انہیں قبول کرنا ہے کیا تو ہے پھر تو پھر اتنا رونا کیوں سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے اس سے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تم سے کسی نے کچھ کہا نہیں تو پھر کہا نہیں پھر بھی دل میں تو انہوں نے سوچا ہوگا تم ان کے دلوں تک مت جاؤ جو بات میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ بے معنی چیزیں ہیں ایک نارمل ارینج میرج ہوئی ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہ کرتا میں جن کسٹمز یعنی رواج کو پسند نہیں کرتا اس کی وجہ سے کوئی حسرت اور پچھتاوے بھی نہیں ہے مجھے تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے کیا میرے لیے وہ اسے اب بڑی رسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی وہ یہ بھی جانتا تھا اس کے لیے بھی بات تحائف کی نہیں تھی اس احساس سے محرومی کی تھی جو اس سے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے ماما سے مزید کچھ نہیں کہا تھا اس وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا تھا اس نے سالار سے اسکول اور دوسرے پروجیکٹ کے بارے میں سرسری تذکرہ سنا تھا لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم اور اس سطح پر ہو رہا ہے کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھولی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی باقی عمارتوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے یہ عید کی تعطیلات تھیں سلار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل سی مچی تھی کیئر ٹیکر سٹاف یکدم الرٹ ہو گیا تھا وہاں کام کرنے والے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں انیکسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد تلار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا انیکسی کا چوکی دار وہ پہلا آدمی تھا جس نے سلا جس جسے سالار نے اپنی بیوی سے متعارف کرواتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے سالار جانتا تھا کہ جب تک وہ امارت کے دوسرے حصوں کی طرف جائیں گے تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی انیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے قریب اپنے اپنے کرب و جوار میں نظر دوڑائی وہ انیکسی مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دوسری عمارتوں کے شور سے بچا جا سکتا تھا ایک چھوٹی سی باڑ کے ساتھ لون اور انیکسی کی حد بندی کی گئی تھی لون کا ایک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور خنکی کا احساس بہت شدید ہونے کے باوجود امامہ کا دل کچھ دیر کے لیے کھلتی ہوئی دھوپ والے اس لون میں پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کو چاہا اس کا دل جرات کی اداس سے جرات کی اوز سے بھیگی ہوئی تھی بہت عرصے کے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے محسوس کیا ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں انیکسی کے براندے میں پہنچتے ہی اس نے سلار سے کہا جو چوکی دار سے دروازہ کھلوا رہا تھا نہیں یا کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی اندر لاؤنج پہ بیٹھ کر بھی تمہیں باہر سب کچھ اس طرح نظر آئے گا فی الحال میں ذرا ڈسپینسری کا ایک راؤنڈ لوں گا تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ سالار نے اس سے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گی اس نے فوراً کہا انیکسی فرنش تھی اور اس کے اندر داخل ہونے پر چند لمحوں کے ماما کو جیسے اس کے ساؤنڈ پروف اس کی ساؤنڈ پروف ہونے کا احساس ہوا اندر کچھ ایسی ہی خاموشی سے محسوس ہوئی تھی کبھی ہم بھی یہاں رہنے کے لیے آئیں گے اس نے بے اختیار کہا تھا اچھا امامہ کو لگا وہ اسے بہلا رہا تھا اس کا انداز کچھ اتنا ہی عدم دلچسپی لیے ہوا تھا دس منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے متعلق دوسرے حصے دکھا رہا تھا وہ عمارت اسے دکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر ہیں وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی چوکیدار نے سلار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی چلیں ٹھیک ہے آج افطار اور افطار کا ڈنر کا انتظام کر لیں میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں سلار نے مسکرا کر اس سے کہا امامہ نے نوٹس کیا تھا کہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر شخص کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر مخاطب کر رہا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ سنجیدہ لیکن قابل احترام بھی تھا یہ تبدیلی عمر لے کر آئی تھی یا سوچ اس اندازہ نہیں ہوا وہ گھنٹے دو گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت سے عزت کے کچھ جذبات بھی لیے ہوئے تھی یہ سب کیوں کر رہے ہو تم اس طرح راستے میں اس سے پوچھا تھا اپنی بخشش کے لیے وہ اب غیر متوقع تھا مگر جواب دینے والا بھی تو سلار سکندر تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو چند لمحے خاموش رہ کر ماما نے اس سے کہا نہیں رحم دل نہیں ہوں نہ ترس کھا کر کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں نہ ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا آخری جملہ جیسے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کیسے شروع کیا سب کچھ وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا وہ چپ چاپ سنتی رہی اس کے خاموش ہونے پر اس نے جیسے سر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا بہت مشکل کام تھا نہیں وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ آسان تھا وہ چند لمحے بول نہیں سکی اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ سب کچھ یاد کرنا تکلیف دہ تھا ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا وہ مدم آواز میں بولی ہر کوئی کر سکتا لیکن کرنا نہیں چاہتا سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی میری چیک لسٹ پر بھی نہیں تھی میں خوش قسمت تھا کہ گئی وہ ہنسا تم بہت بدل گئے ہو امامہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا وہ مسکرا دیا زندگی بدل گئی تھی میں کیسے نہ بدلتا نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ تھی ماما نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں اس نے اعتراف کیا تھا ٹپیکل نہیں ہوں زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے وہ سنجیدہ ہوا کم از کم یہ تو نہ کہا مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھا اور سکھا دیا ہے ماما نے کچھ رنجیدگی سے اس سے بات کاٹی تھی مثلا کیا سلاڑ نے اس سے پوچھا کیا نہیں سکھایا زندگی نے گنوا نہیں سکتی میں بہت سبق سکھائے زندگی نے مجھے گنوا نہیں سکتی میں بہت سبق سکھائے زندگی نے مجھے سبق سکھائے ہوں گے گڑ نہیں ماما نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا اور اس اعلان کے فوراً نے ان دونوں کو ایک دو گھنٹے کے اندر اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر وہ واپس آ گئی تھی سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی ساڑھے دس بجے کے قریب وہ گھر پر تھے اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا سکندر طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے اور باقی سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے سالار پچھلے دو گھنٹے سے مختلف لوگوں کی فون کال سن رہا تھا یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری رہا امامہ بیزار ہونے لگی تھی اس نے خود گھر سے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر صفت علی ان کی بیٹیوں اور سعید اماں کو کال کی تھی اور اس کے بعد ان کی کالز آنا بند ہو گئی تھی سلاڈ نے البتہ فرقان اور انیتا سے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی ان لوگوں سے کروائی تھی چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں سلاڈ نے بالآخر اس کی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا میں ہاتھ دھو لوں امامہ نے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں بناؤں گا کافی تم بس میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ تم بنا لو گے بہت اچھی اس نے اپنا سیل فون آف کرتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کونیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فج کیکس کے دو ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے لگا تو اماما نے کہا کچھ فائدہ ہو میرے کچن میں آنے کا ہاں تم نے مجھے کمپنی دی اس نے ٹرے اٹھا کر اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے خام خام مجھے ساتھ لائے تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے وہ اس کی بات پر ہنسی یہ بڑی چیپ بات ہے Oh, really? وہ تمہارے رومانٹک ناولز میں بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کہتا ہے اس نے ماما کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی کو دیکھ کر فوراً اپنے جملے کی تصحیح کی تو میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو وہ بگڑی اوکے اوکے سوری سالار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے حمائل کیا کون سی موویز لی تھی تم نے بیڈ روم میں آ کر اماما نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا سلار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ سیڈیز لی تھی سیڈی پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سلار نے ان موویز کا نام دہرائے ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر خود بھی سوفے پر آ گیا تھا اس کی اور اپنی ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی کمک اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا تم پیو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ماما کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے کی کوشش سے پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے ماما نے کافی کافی کا گھونٹ لیا اچھی ہے اس نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھینک یو سلار نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھا لیا وہ اب سکرین کی طرف متوجہ تھا جہاں چارلیز تھیرن نظر آ رہی تھی امامہ نے اس کا انہمات محسوس کیا تھا وہ کچھ پیچین ہوئی اس ایکٹریس کے نام سے واقف نہیں تھی یہ کون ہے امامہ نے اپنا لہجہ حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے پوچھا تم نہیں جانتی سلار اب کانٹے کے ساتھ کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا نہیں چارلیس تھیرن ہے میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے کیک امامہ کو کڑوا لگا تھا وہ پھر اسکرین کی طرف متوجہ تھا خوبصورت ہے نا کیک کھاتے ہوئے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر اس نے امامہ سے پوچھا ٹھیک ہے بس اس نے سرت میری سے کہا مجھے تو خوبصورت لگتی ہے اسکرین پر نظر جمائے وہ بڑبڑایا امامہ کی دلچسپی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی خوبصورت ہے لیکن بری ایکٹریس ہے چند سین گزرنے کے بعد اس نے کہا آسکر جیت چکی ہے ابھی تک اس کی نظر سکرین پر ہی جمی ہوئی تھی امامہ کو چارلیز اور بری لگی مجھے اس کی ناک اچھی نہیں لگ رہی چند لمحے مزید گزرنے پر امامہ نے کہا ناک کو کون دیکھتا ہے وہ اسی انداز میں بڑبڑایا اماما نے چونک کر اسے دیکھا سلار تھا پھر بال پسند ہے اماما دوبارہ کو دیکھنے لگی سلار کو بے اختیار ہنسی آئی اس نے ہنستے ہوئے امامہ کو ساتھ لگایا تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو کیا ہوا اماما کو اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی کچھ نہیں ہوا مووی دیکھو کیک کا آخر ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا ماما نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کر سی ڈی پلیئر بند دیا کیا ہوا وہ چونکا فضول مووی ہے بس تم باتیں کرو مجھ سے امامہ نے جیسے اعلان کیا باتیں ہی تو کر رہا ہوں مہندی خراب ہوئی ہوگی سالار نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا نہیں سوکھ گئی ہے میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں وہ ریموٹ کنٹرول رکھتے ہوئے چلی گئی چند منٹوں کے بعد جب وہ واپس آئی تو مووی دوبارہ آن تھی امامہ کو آتے دیکھ کر اس نے مووی آف کر دی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی کافی پیتے ہوئے سلار نے اس کی مہندی والے ہاتھ باری باری پکڑ کر دیکھے مہندی کا رنگ گہرا تو نہیں تھا لیکن بہت کھلا ہوا تھا تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے <clears throat> اس کی ہتیلی اور کلائی کے نقش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کہا وہ بلا تو بلا وجہ مسکرائی چوڑیاں کہاں ہیں سلار کو یاد آیا پہنوں وہ پرجوش ہوئی ہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ دیر پہلے بازار سے خرید کر رکھی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن کر دوبارہ اس کے پاس آ گئی اس کی کلائیاں یکدم سرخ چوڑیوں کے ساتھ سچ گئی تھیں اپنی کلائیاں سلار کے سامنے کر کے اس نے اچھی چوڑیاں دکھائی پرفیکٹ وہ نرمی سے مسکرایا کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا موجزہ لگتا ہے چند لمحوں بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے ماما کو خود سے قریب کیا سویٹر سے نکلے اس کے اس کے سفید شرٹ کے کالرز کو ٹھیک کرتے ہوئے امامہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا وہ شخص سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن بار بار اس کی قربت میں ایسی سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا اسے وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی یا کچھ اور وہ نہیں جانتی تھی لیکن ہر بار اپنے گرد اس کا بازو اسے دیوار کی طرح محسوس ہوتا تھا جو وہ اس کے گرد کھڑی کر دیتا تھا ایک بات مانو گی سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا کیا اس کے سینے پر سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا وعدہ کرو پہلے اوکے امامہ نے بے اختیار وعدہ کیا فلم دیکھنے دو مجھے وہ بے حد خفا ہو کر اس سے الگ ہوئی میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو ان میں سے دیکھ لو کوئی اوکے ٹھیک ہے امامہ حیران ہوئی کہ وہ جلدی کیسے مان گیا سی ڈی پلیئر میں مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اب خوش امامہ نے اس نے امامہ سے پوچھا وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب ہو گئی اس کے سینے پر سر ٹکھائے اس نے فلم کے کریڈٹس چلتے دیکھے وہ کریڈٹس پر غور کیے بغیر دیکھ رہی تھی وہ اسے بہت آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا امامہ کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسری سیٹ میں اسے چارلیس تھن اسکرین پر نظر نہ آتی کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا آئی ایم سوری تینوں موویز اسی کی ہیں اس نے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا دیکھنے دو یار اس نے جیسے التجا کی تھی امامہ نے چند لمحے سے دیکھنے کے بعد کو دیکھا تعریف نہیں کرو گے تم اس کی تعریف نہیں کرو گے تم اس کی آئی پرومس تلاڈ نے بے ساختہ کہا وہ خوبصورت نہیں ہے امامہ نے جیسے سے یاد دلایا بالکل بھی نہیں تلاڈ نے سنجیدگی سے تائید کی اور بری ایکٹریس ہے بے حد امامہ کو اس کی تائید سے تسلی ہوئی اور تم اسے اس طرح اب کبھی نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے اس بار سالار ہنس پڑا کس طرح دیکھتا ہوں میں اسے تم دیکھتے نہیں گھورتے ہو اسے کون ایسا نہیں کرے گا وہ اتنی سالار روانی میں کہتے کہتے رک گیا کہہ دو نا کہ خوبصورت ہے امامہ نے اس کی بات مکمل کی میں تمہارے لیے اس کو بہن نہیں بنا سکتا تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے تو صرف ایکٹریس سمجھو اسے ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار چھوڑو میں نہیں دیکھتا آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی ہے سلار نے اس بار خفا ہو کر ریموٹ کنٹرول سے مووی آف کی امامہ بےحد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ اب صوفے سے چیزیں سمیٹ رہا تھا کمبل لے آؤ گے نا تم واش روم کی طرف جاتے ہوئے ماما نے پوچھا جی لے آؤں گا میں کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دیں وہ کمبل اٹھاتے ہوئے اعوذ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکندر نے عید کے تحفے کے طور پر اسے ایک بریسلٹ دیا تھا اور سوائے سالار کے تقریباً سب نے ہی اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا اسی لاشعوری طور پر جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی وہ کچھ مایوس ہوئی لیکن اس نے سالار سے شکایت نہیں کی اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ خود اس سے کوئی تحفہ مانگے اور اسے حیرانی تھی کہ سالار کو خود اس کا خیال کیوں نہیں آیا عید کی رات شہر کے نواح میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی ایک نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی ڈیڑھ دو سو کے قریب وہ سب افراد وہ سب افراد سالار کی فیملی تھے اچھا امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کا اسے اسلام آباد لانے اور اس کی شناخت کو نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی اوپن ایئر میں باربیکیو ڈنر کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برامدے میں لکڑی کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی ایک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصہ اس وقت نسبتاً خاموش تھا باقی افراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئیں امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دھور سے کہا ایسے ہی شال لینے آئی تھی پھر یہیں بیٹھ گئی وہ مسکرائی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے سٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا سالار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا انجوائے کر رہی ہو سالار نے اس سے پوچھا ہاں اس نے مسکرا کر کہا وہ غزل سن رہی تھی کسی کی آنکھ پرنم ہے محبت ہو گئی ہوگی زبان پر قصہ غم ہے محبت ہو گئی ہوگی وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا تھا کبھی ہنسنا کبھی رونا کبھی ہنس ہنس کر رو تیرا اور جب دل کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی ہوگی اچھا گا رہا ہے امامہ نے ستائشی انداز میں کہا سلار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی اب ایک بے قراری ہے نہ غم ہونا بھی ایک غم ہے محبت ہو گئی ہوگی سلار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا اماما نے اس کا چہرہ دیکھا وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا تو میں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا میں لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی اماما کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بلاخر اس سے اس کا خیال آ ہی گیا تھا اس سے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا وہ ساخت رہ گئی اندر ایئرنگس تھے ان ایئر رنگس تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رکھتی تھی اس نے نظر اٹھا کر سالار کو دیکھا میں جانتا ہوں کہ اتنے ویلیوبل تو نہیں ہوں گے جتنا تمہارے فادر کے ہیں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں پہن انہیں بھی پہنو ان ایئر رنگس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت ساری چیزیں بہت ہی پہلے اپنی جگہ بدل چکی ہوتی ہیں اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا میں پہنا سکتا ہوں سالار نے ایک ایئرنگ نکالتے ہوئے پوچھا امامہ نے سر ہلا دیا سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئرنگ ایئرنگس پہنا دیے وہ آنکھوں کے ساتھ مسکرائی وہ بہت دیر تک مبوط سا اسے دیکھتا رہا اچھی لگ رہی ہو وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کہہ رہا تھا وعدہ کر رہا تھا یا یاد دہانی کرا رہا تھا کچھ چتا رہا تھا وہ چھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا آئی ایم بلیسڈ سیدھا ہوتے ہوئے اس نے ماما سے کہا رومانس ہو رہا ہے اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برامدے کے اس دروازے سے نکلا تھا کوشش کر رہے ہیں سلار نے پلٹے بغیر کہا گڈ لک وہ کہتا ہوا اور ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی وہ جھیم گئی تھی سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ گھنٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے محبت ہو گئی ہوگی امامہ کو لگا کہ وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے جہاں ویران راہیں تھیں جہاں حیران آنکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے محبت ہو گئی ہوگی لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے زندگی کے وہ لمحے یادیں بن رہے تھے تو وہ دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اور اپنے بازوؤں کے گرد اوڑے کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے لوگوں کے پیچھے کیے خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نہیں چھلک رہی تھی بلکہ اس کرب میں تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اس سے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات دے رہی تھی کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا لاہور واپسی پر ایٹ ڈنر کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی وہ کارپوریٹ سیکٹر بینکرز اور بزنس ٹائکیوز uh, اور بزنس ٹائکونرز کی سوری بزنس ٹائکونز کی فیملی پر مشتمل تھا پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس ہائی کلاس پروفیشنلز جو ایک کو دو اور دو کو چار نہیں کرتے تھے بلکہ ایک کو سو اور سو کو لاکھ کرنے کے گڑ سے آگاہ ہے اور بینکنگ سیکٹر کی کریم جن کی بیوی فیون سے گرل فرینڈ اور سیکرٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا صرف دوسروں کے لیے نہیں خود ان کے لیے اپنے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا تھا وہ اپنی خوبصورتی بے تکلفی اور گرم جوشی سے اپنے نیم ریاں لباس اپنی زبان اور آواز کی مٹھاس سے اپنے بلند بانگ کہکوں سے اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر منگیتر بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کا یا بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھیں ٹرافی وائف والے شوہر کا کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کر رہے تھے عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر میں لے کر گیا تھا اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی عورتوں اور مردوں پر مشتمل تھا اور اگر ایوننگ گاؤنس اور اسکرٹس میں ملبوس تھیں اور وہ اگر ایوننگ گاؤنس اور اسکرٹ میں ملبوس تھی تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی لیکن اسے نروس کرنے والی چیز ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حولیہ تھا جو پاکستانی تھی وہ فیملی ڈنر تھا کم از کم سلار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھی یہ اس نے نہیں بتایا تھا گہرے گلے والے اور بغیر آستین والے مختصر بلاؤز بیکلیس گاؤنز سٹرنگی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسٹرنگی ٹاپس اور آف دا شولڈرز ڈریسنگ اور آف دا شولڈر ڈریسنگ سے ملبوس پاکستان کی خاندانی خوبصورتی خوبصورت عورتوں کا اتنا بڑا مشورہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا چند لمحوں کے لیے سا لگا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلے حسن میں آ گئی ہو وہاں موجود عورتیں بیس سے ساٹھ سال تک کی عمر کے درمیان تھی اور یہی طے کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے سگریٹ پیتے ہوئے ہاتھ میں ڈرنک لیے وہ گرم جوشی و بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں شیفون کے لباس کے اوپر دوپٹہ اوڑے ماما کو اپنا آپ الو باٹا لگا وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا اچھا وہاں کھڑے ایکس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سالار اور اپنے ہولیے کے فرق کو بھی نوٹس کیا تھا ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ داڑھی سرخ سرخ دہاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا گرومڈ اور پالشڈ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انساف انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ آٹ کپل تھے اس احساس سے کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑے ہی غلط وقت پر پڑا تھا وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا اور امامہ اس وزیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی وجہ بھی سالار سکندر تھا یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا امامہ ہاشم کے لیے نہیں یہ ٹیک جس کے گلے میں بھی لٹک لٹکا ہوتا اس سے یہی پروٹوکول ملتا چاہے اس کا حلیہ اس سے بدتر ہوتا اس کا احساس سے کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ پی آر میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر برا جمان تھا اور اس کے پاس آئے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور کرم جوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھی اچھا سالار کے ساتھ کھڑے اپنے اپنے ہولی کی چند اور خواتین بھی بلا کر اس مجمع میں نظر آ گئی تھیں اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ ان جیسے اور بھی آرٹ کپلز وہاں موجود تھے ڈرنک پلیز مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اس سے کہا وہ چونکی اور اسے ٹرے پر نظر دوڑائی وائن گلاس میں ایپل جوس تھا اس نے ایک گلاس اٹھا لیا ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنک سرو کر رہا تھا اپنے سامنے کھڑے غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سلاڈ نے بہت غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا وہ چونک اٹھی ایک لمحہ کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اس کپل سے باتیں کرتا رہا ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز میں ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا سافٹ ڈرنک پلیز امامہ کچھ سمجھ نہیں پائے ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا پھر اس نے سالار کو دیکھا وہ اب بھی اس کے ساتھ گفتگو ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے کے لیے موجود تھا اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سلار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا ہیلو سلار وہ چالیس پینتالیس سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا لیکن ان میں سے کچھ عورتیں سے ہاتھ ملا رہا تھا اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اسی طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے کب شادی کی تم نے وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی سالار نے جواباً بےحد شائستگی سے امامہ سے اس کا تعارف کروایا مسز لائک نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی وہ پچھلے پندرہ منٹ سے ایسے اسے ایسے ہی کئی عورتیں اسی طرح اسی طرح اسے پچھلے پندرہ منٹ اسے ایسے ہی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی مسز لائک اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی میں مصروف تھیں تبھی اس نے اپنے اکب میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہائے رمشا امامہ نے بھی اختیار پلٹ کر دیکھا او oh, ہائے رمشا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی سلار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرایا رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی بڑی لکی ہیں آپ اگر آپ اس سے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی رمشا نے بے تکلفی سے ماما سے کہا بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سلار سے ملنے میں وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا ولیمہ کب ہے وہ پوچھ رہی تھی بیس تاریخ کو اسلام آباد میں وہ سلار سے کہہ رہی تھی امامہ نے اس بار سلار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا تھا وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سلار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلف بے تکلفی لیے ہوئے تھا جمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ہال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی امامہ اس پر نظر اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکی کوئی بات کرو وہاں سے واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی محسوس کی کیا بات کوئی بھی اور پھر پھر خام وہ خاموش ہو گئی عجیب لوگ تھے سالار کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے سنا وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا عجیب کیوں تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں اس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا اور انہوں نے بھی وہی پہنا جو انہیں پسند تھا اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا کم از کم وہ اس سے ایسے کسی جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی تمہارا کچھ برا نہیں تمہیں کچھ برا نہیں لگا میرے لیے وہ سب رسپیکٹیبل لوگ تھے کچھ میرے کلائنٹس تھے کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں تمہیں برا کیوں لگے سالار تم مرد ہو تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا میں ایسی گیدرنگس میں مرد بند کر نہیں جاتا مہمان بند کر جاتا ہوں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانچتا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس میں پہنے ہوئے ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے وہ قابل عزت نہیں ہے تو تم بالکل غلط ہو وہ بول نہیں سکی سلار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی تمہیں کیسے لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسے تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو تم اس کی ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو وہ جھنجھلائی میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تمہیں یہ سب پسند ہے وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا یہ ایشو نہیں ہے مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے لیکن مجھے ایسے ڈنرس میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ جو زخم میں جائیں گے اور کتنے جنت میں مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں میں اپنے سر پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا وہ اپنی زندگی کی فلاسفی سے اس سے پھر حیران کر رہا تھا ایک بات پوچھوں سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی تو تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھی وہ رمشا کرام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سالار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں سے کس سے شادی کرتا سالار نے براہ راست سوال کر دیا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی آنیسٹلی تو میں ایک چیز بتاؤں میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اسے شادی نہ کرتا کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں سے کچھ اس میں کچھ ضروری خوبیاں خوبیوں کا ہونا ہے اسے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے سر اور جسم چھپاتی ہے اچھی بات ہے لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا جس سے میں شادی کرنی ہوتی ہیں کیسی خوبیاں اسے تجسس ہوا تھا صبر برداشت اور اطاعت وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی یہ نادر کوالٹیز ہیں باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں ڈگریز اور لک اور مینورزم اور پردہ بھی لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں اگر اس سے کوئی ضم تھا تو ختم ہو گیا تھا وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں بھی نہیں تھی یا کم از کم سلار کے لیے فی الحال نہیں تھیں وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنی اپنا تجزیہ کر رہی تھی میں کیوں اچھی لگی تمہیں اس نے بلاخر اس سے پوچھ ہی لیا خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھائی پھر پتہ نہیں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا ایک بار نہیں کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہی ایک بات پوچھی تو میں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی منطقی جواز وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پہلے تم مجھے انٹری کرتی تھی پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگی اس کے بعد تم مجھے ہانٹ کرنے لگی پھر میں نے تم سے جیلس ہونے لگا پھر انوی کرنے لگا اور پھر محبت وہ جیسے قدرے بسی سے ہنسا اس ساری سٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا اور بس میرا دل تمہاری طرف کھچتا تھا خواہ جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر بس اور کوئی بات نہیں تھی اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تم مجھے وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا اور اظہار سے زیادہ اعتراف اور اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو پھر تم میرے بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے ہیں مثلاً رمشا سے سلار نے چونک کر اسے دیکھا پھر بے اختیار ہنسا تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے یو آر سلی تو میں پسند ہے نا وہ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی ایک دوست اور کولیگ کے طور پر سالار نے کہا امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا سالار کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کیا ہوا سلار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی مجھے تو اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے سلار نے اس کی بات کاٹی کچھ نہیں ایسے ہی خیال آیا تھا میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں ماما میری زندگی یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے سے باہر آ جاؤ جاؤ ڈنر میں کھانا کھاؤ لوگوں شپ کرو اس دنیا کو اپنے ساتھ لے کر مت آؤ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی وہ اپنے کام میں منحق تھا سالار اس نے کچھ دیر کے بعد اسے مخاطب کیا ہاں اسی طرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا تم اچھے انسان ہو ویسے اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی اچھا وہ اسی طرح مصروف تھا کسی عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی میں نے تمہاری تعریف کی ہے اس نے دہرایا بہت شکریہ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا تمہیں خوشی نہیں ہوئی اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا کس چیز سے وہ چونکا میں نے تمہاری تعریف کی اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا وہ کچھ متجسس تھی کیا اچھا لگتا ہے مجھے میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو عمل دیکھ کر کہتی تب خوشی ہوتی مجھے اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا امامہ بول نہیں سکی وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس نے کہا تم نے میرے ساتھ سے وہ تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لی تھی اچانک یاد آیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے شوٹ کر دو وہ اس کے کے جواب پر حیران ہوئی یہ کیا بات ہوئی شراب تھی وہ وہ ہل نہیں سکی سوری سلار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے معذرت کی امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتی ہوتے ہیں سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہیں وہاں وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ کی طرف متوجہ ہو گیا امامہ کا دل جیسے ہر چیز سے ہوا تھا اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی اگر وہ سلار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو وہ شاید پی بھی لیتی اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا اور ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا اس کا اعتماد پھر ٹرکنے لگا تھا وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی وہ بھی تب جب وہ اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا چند لمحے پہلے دل میں سلار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سیکنڈز میں غائب ہوا تھا وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سلار سے اگلا جملہ کیا کہے وہ دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہوا تھا کتاب میں ماما کی دلچسپی خط مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تھی ڈپریشن کے دورے کا آغاز نئے سرے سے ہوا تھا دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی یہ احمقانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا لیکن وہ اس وقت اپنی ذہنی پریشانی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ واقعی بہت اپسٹ تھی وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا بلکہ اس کی ازواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی پہلی اور سب سے بڑی اس کے لیے یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کمپنی کے ہوتے وہ شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی نیند مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا اس نے ٹارس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا تھا وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی دیر ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی اس سے وقت کا اندازہ نہیں ہوا تم کیا کر رہی ہو یہاں اپنے اکمب میں سالار کی آواز اس نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا وہ کمرے سے اس کی طویل اس کی طویل عدم موجودگی کی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا میں ماما نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا میں نیچے دیکھ رہی تھی نیچے کیا ہے سلار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا نیچے امامہ کو خود بھی پتہ نہیں تھا چلا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا تھا نیچے کچھ بھی نہیں سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی اس سے غائب دماغ لگی تھی غائب دماغ یا پھر پریشان اندر چلیں کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی تم سو جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی اس نے اندر آتے ہوئے سالار سے کہا میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی سالار ٹھٹک گیا امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی شادی کے بعد پہلی مرتبہ وہ ٹی وی میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے اس نے پوچھا نہیں ویسے ہی دیکھوں گی امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے جانے کے بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ کنٹرول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا امامہ نے کچھ جذبت ہو کر اسے دیکھا میں شراب نہیں پیتا امامہ میں یہ پھل چکھ چکا ہوں اس کا ذائقہ کیسا ہے اس کا اثر کیا ہے میں دونوں سے واقف ہوں مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے نہ ہی مجھے کسی سرور کی تلاش ہے میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں تم ہر روز اللہ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی جواب کی نہیں وہ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کی اس کا ذہن پڑ رہا تھا اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو ورنہ آ کر سو جاؤ گڈ نائٹ اس سے ٹی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا دیکھتی رہ گئی تھی انسان کو کون کون سی چیز بدل دیتی ہے وقت حالات زندگی تجربہ تکلیف تلاش محبت یا پھر اللہ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا عید کے دو ہفتے کے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کے ولیبے کی تقریب منعقد ہوئی اگر سالار کی زد نہ ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے لیکن سلار کی ضد کے سامنے سکندر نے بلا کر گھٹنے ٹیک دیے تھے وہ ولیمہ کے بعد دو ہفتے کے لیے بہماس گئے تھے پاکستان سے باہر سلار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان پندرہ دنوں جیسے پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنے والے تھے وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے جب ان دنوں کے درمیان رشتہ نیا تھا ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھیں اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتوں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھیں زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی تھی ترار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا لیکن دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو پندرہ دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا اور ایک سیل کے آف رہنے سے ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھیں ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہے اور اس وقت میں سیل فون مداخلت نہیں کر پا رہا تھا ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی تھی ساری باتیں بے مقصد تھیں اور ساری باتیں ضروری تھیں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن اپنے ماضی کے سارے قصے ساری خوشگوار باتیں بتاتے رہتے رہے تھے اور جو ایسے ہی ٹرپس اور ریزورٹ سے جڑی ہوئی تھی سمندر کے پانی کے اس چھیل نما حصے پر بنے بہت سے رانچرز میں سے ایک پر بیٹھے شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوقات کو دیکھتے اور ایک دوسرے کو دکھاتے انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑتے بے وجہ ہنسی جس کا تعلق اس چیز سے نہیں صرف ان ذہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں تھے تلار بہماز پہلے بھی دو بار آ چکا تھا اور اس کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر لے گیا تھا جو سی جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھی اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند ہے خود اس نے سلار کے اسرار اور دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکنے تک کی ہمت نہیں کی تھی ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ایک رانچ بھی بنوائیں گے وہ اس صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں ٹانگ کے ماما نے کہا سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ایک لمحہ کے لیے اسے مذاق سمجھا تھا لیکن وہ بہت سنجیدہ جھکی ہوئی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی کس پر بنائیں گے سلار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی جھیل پر وہاں بلا کی سنجیدگی تھی اور جھیل کہاں سے آئے گی وہ ہکا بکا تھا وہ تم بناؤ گے نا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا اماما نے ایک لمحے کے لیے سوچا نہر کے ذریعے وہ ہنس پڑا لیکن امامہ نہیں ہنسی پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ اماما نے اس نے امامہ کے کندھوں پر بازو پھیلایا اماما نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا تم نہیں بنا کر دو گے وہ سوال نہیں تھا دھبکی تھی ہم یہاں آ جائے کریں گے بلکہ اگلے سال میں تمہیں مالیش لے جاؤں گا پھر اس سے اگلے سال مالدیپ امامہ نے اس کی بات کاٹی تم نہیں بنا کر دو گی جھیل امامہ جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح پانی ہو سلار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی فی الحال وہ اسے صاف لفظوں میں اس رانچ پر بیٹھ کر اپنے ہنی مون ٹرپ کے دوران اور غیر رومانی باتوں کے درمیان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عقل سے پیدل ہے اور جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے اور وہ بھی ہے مکانہ ہاں یہ ٹھیک ہے اس پر بر وقت اثر ہوا تھا اور سالار نے جیسے اطمینان کا سانس لیا سالار تم بہت اچھے ہو امامہ نے اب اس کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے کہا امامہ یہ بلیک میلنگ ہے سالار نے ہاتھ چھڑائے بغیر گہرا سانس لے کر احتجاج کیا اس اس کے کے جھوٹ کو گلے کی ہڈی بنا رہی تھی ہاں ہے تو اس نے بڑے آرام سے اچکا کر ہوئے کہا وہاں باقی دن ماما نے اس رانچ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا اور سلار نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اس امید تھی وہ اس رانچ کے بارے میں بھول گئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا تھا واپس آنے کے چوتھے دن بعد اس نے فخری انداز میں سلار کو گھر کے نئے ڈیزائن دکھاتے دکھائے تھے وہ جھیل اور رانچ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے اور اب اس پر کیا کہہ سکتا تھا وہ ہنی مون اسے بہت مہنگا پڑا تھا وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے ہنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور رانچ کی شاپنگ کی تھی اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا اس ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا کچھ اور یادوں کا اور خوشگوار لمحوں کا ان کے ولیمے کا فوٹو شوٹ پیچ کلر کے شرارے میں وہ بلیک سوٹ میں ملبوس سالار کے ساتھ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی امامہ اس دن چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظریں ایک چینل پر ٹھہر گئیں ٹھہر سی گئیں چند لمحوں کے لیے اس اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل دو شرکا میں سے ایک سالار بھی تھا ایک لمحہ کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ سکرین پر چند لمحوں کے لیے فلیش ہوا تو وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا وہ پی آر سے منسلک نہیں تھا لیکن اس وقت اسے سکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ اس نے سالار کی جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا زندگی میں پہلی بار اس نے فنانس سے متعلق پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا وہ سالار کو اکثر اسی طرح کی گفتگو فون پر کرتے سن چکی تھی اور اس نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا لیکن اسکرین پر آدھا گھنٹہ اس پروگرام میں سے سنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو کمپوزڈ کانفیڈنٹ بےحد شارپ اور ایک مکمل پروفیشنل تھا وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی اور تبھی پہلی بار ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے شادی کے تقریباً دو مہینے کے بعد پہلی بار ٹی وی پر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ اسے اس سے بری طرح متاثر ہو رہی تھی متاثر ہو رہی تھی سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اس سے فون کیا میٹنگ تقریباً ختم ہو رہی تھی اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے نکل گیا سالار تم ٹی وی پر آئے ہو امامہ نے چھوٹتے اس سے کہا ایک لمحے کے لیے سالار کچھ سمجھ نہیں سکا کیا تم ٹی وی چینل پر آئے تھے ایک پروگرام میں اور تم نے مجھے بتایا نہیں وہ دو ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے ریپیٹ کیا ہوگا سالار کو یاد آ گیا تم کیا کر رہی ہو اس نے موضوع بدلا لیکن امامہ کس حد تک اس پروگرام سے متاثر تھی اس کا اندازہ سے رات کو کھڑا کر ہوا تھا میں نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے وہ کھانا کھا رہے تھے جب اماما نے اچانک اسے بتایا کسے وہ چونکا کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے تمہارے اس پروگرام کو اس پہ ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی وہ حیران ہوا تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے اماما نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا اور تم انویسٹمنٹ بینک میں ہو پی آر میں نہیں اماما نے اسے جتایا وہ مسکرایا لیکن اس سے جواب سے جواب نے اسے کچھ نہیں کہا تم نے دیکھا ہے اپنا پروگرام سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا سویٹ ہارٹ ایسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ اسے ریکارڈ کر کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے اس سے پہلے بھی ایسے کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا رہوں گا میرے بینک کی اسٹیٹ پر جو بھی بیٹھا ہوگا میرے بینک کی اس سیٹ پر جو بھی بیٹھا ہوگا وہ تمہیں بزنس چینلز یا ایسے پروگرامز میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا یہ بھی میری جاب کا ایک حصہ ہے اس کا ہاتھ تھپک کر اب دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا امام چندلم ہے کچھ بول نہیں سکی اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس پر انڈیلا تھا اس نے سے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا سالار سود حرام ہے نا وہ خود سمجھ نہیں پائی کہ اس نے سالار کی بات کے جواب میں یہ کیوں کہا شاید یہ اس شرمندگی کا رد عمل تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اٹھائی تھی ہاں وہ کانٹے سے کباب کا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحہ کے لیے چٹکا تھا بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے غصہ حرام ہے غیبت حرام ہے بدیانتی حرام ہے منافقت حرام ہے تومت لگانا حرام ہے ملاوٹ حرام ہے وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی اماما نے اس کی بات کاٹی اسے جواباً اماما کی بات کاٹی کیوں کیا ان ساری چیزوں سے انسان اور معاشروں کو کم نقصان پہنچتا ہے امامہ کو جواب نہیں سوجا وہ ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ایسی گفتگو کرتا امپریسو لگ رہا تھا حقیقی زندگی میں اس طرح لاجواب ہونا کچھ زیادہ خوشگوار تجربہ نہیں تھا امامہ کے لیے تم جسٹیفائی ہو سود کو اس بلاخر کہا نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس کو کل سے الگ نہیں کر سکتے اسلامی معاشرے کو سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا دوسری خرابیاں وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی پانچ خرابیاں بتاؤں اور کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے کرپشن کو غربت کو نا انصافی کو بدیانتی کو یا سود کو میں شرط لگاتے معام کہ یہ پانچواں آپشن کبھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا وہ چیلنج کر رہا تھا اور یہ چیلنج جیت بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ بھی پہلی چار میں سے ہی کی کسی ایک خرابی کو ختم کرنا چاہے گی امامہ نے دلی دل میں اعتراف کیا اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہوتا ہے تو اس پر سر چارج لگ جاتا ہے اسکول یا کالج کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو فائن لگ جاتا ہے یہ بھی تو سود کی قسمیں ہیں اس کے پاس اس کی توجیات کا کوئی جواب نہیں تھا تم تو بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم کو دوسری برائیوں جیسی ایک عام برائی سمجھتے ہو تو تم بینکنگ میں اس لیے ہو کہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی ایک عام برائی سمجھتے ہو امامہ نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی نہیں میں اسے بہت بڑی لانت سمجھتا ہوں تو پھر میری سوچ سے کیا تبدیلی آئے گی یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک پہ کام کرنا بند کر دیں گے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں گے کہ وہ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا گلا دبا دیں پاور اس کی جس کے پاس کیپٹل یہ جو فائنینشیل سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے ویسٹ کا قائم کرتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ہے انہوں نے اسے بنایا سے بنایا پاپولرائز کیا اور اور پوری پوری دنیا دنیا پاک ایک میں پھیلا ہم کہاں سو رہے تھے اس وقت ہمیں اتنی گھٹن کھانی تھی تو پھر دو تین سال دو تین سو سال پہلے کھاتے سوت سے پاک ایک متوازی سسٹم بناتے اور چلاتے اس کو نہ کرتے ویسٹ کی تقلید پر یا پھر اس اب کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی لیکن اس کے لیے بینکوں میں کام کرنا پڑے گا دنیا میں آج تک جو بھی جنگ جتنی جیتی گئی ہے وہ اس نے جیتی ہے جو میدان میں تلوار لے کر اترا ہے میدان سے باہر کھڑے لوگوں نے بڑی بڑی سے گالیاں بھی دی ہوں تو بھی جنگ ملامتوں اور مذمتوں سے کبھی نہیں جیتی جاتی تو میں اپنی مہارت سے تلوار کا کام لینا چاہوں گا میری زبان شاید اتنی مؤثر نہ ہو امامہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی کے کے بارے میں میں یہ ان کی پہلی بحث تھی رمضان اور اس بعد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر گھر کا کھانا بنانے لگی تھی وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا سی فوڈ کو شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ بادل نہ اس کے لیے ہفتے میں ایک بار دو بار ڈبوں میں بند سی فوڈ کے بجائے بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی تھی سالار کو کھانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی نہ کبھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کی لوازمات کا اہتمام کرے یا اسے پیش کرتا پھرے لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنے غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا ماما اس کے رات کو بہت دیر سے گھرانے پر بھی تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی اور سلار نے زندگی میں کبھی کہیں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی کسی کے گھر پر بھی نہیں نرم خوشبودار ذائقہ دار اور تازہ کسی بھی ڈنر ٹیبل پر چپاتی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اسے ماما یاد آتی تھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی کسی سالن چٹنی یا سالاد کے بغیر بھی بڑی خوشی کے ساتھ کھا سکتا تھا وہ ناشتے میں دو سلائس ایک انڈا کھا کر اور چائے یا کافی کے ایک کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا اب زندگی میں پہلی بار ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا انڈا تلے ہوئے یا ابلے ہوئے کے بجائے مختلف قسم کے آملیٹ کی شکل میں ملنے لگا تھا بعض دفعہ پراٹھا ہوتا ڈبے کے جوس کی جگہ تازہ جوس کے گلاس نے لے لی تھی لنچ کے لیے گھر کے بنے ہوئے سینڈوچز اور سالاد ہوتے وہ آفس میں سب کی طرح ایک فاسٹ فوڈ سے آنے والے لنچ پیک کا عادی تھا اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھا شروع شروع میں وہ امامہ کے سرار پر کچھ دلی سے اس لنچ پیک کو گھر سے لاتا تھا جو امامہ اس کے لیے تیار کرتی تھی مگر آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی تھی وہ گھر کا کھانا تھا بے حد ویلیویبل تھا کیونکہ اسے بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی بیوی اپنا کچھ وقت سرو کرتی تھی بھوک وہ بازار سے خریدے گئے چند لقموں سے بھی مٹا لیتا لیکن وہ لقمے اس کے گھر میں اس کے دل میں گھر میں بیٹھی ایک عورت کے لیے شکر کا احساس پیدا نہ کرتے جسے ہر روز اس وقت محسوس کرتا جسے وہ ہر روز اس وقت محسوس کرتا جب بینک کے کچن سے کوئی اس کے لنچ کو گرم کر کے اس کے ٹیبل پر لا کر رکھتا تھا وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اس طرح عادی ہونے لگا تھا جو وہ ہر روز اس کے گھر میں داخل ہونے پر اسے لا کر دیتی تھی کافی یا چائے کے اس کپ کا بھی جو وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے تھے اور گرم دودھ کے اس گلاس کا بھی جو وہ جو رات کو سونے سے پہلے اسے دیا کرتی تھی اور جسے وہ شروع میں ناگواری سے پورا کرتا تھا میں دودھ نہیں پیتا جب اس نے پہلی بار گرم دودھ کا گلاس اسے دیا تو اس نے حد شائستگی سے بتایا تھا کیوں جواباً اس نے اتنی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا مجھے پسند نہیں ہے مجھے تو بڑا پسند ہے تمہیں کیوں نہیں پسند مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا وہ ایک لمحہ کے لیے سوچ پہ پڑ گئی تو میں اس میں اولٹین ڈال دوں سالار نے اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے ایک گلاس اٹھا کر پی لیا تھا وہ زہر پی سکتا تھا لیکن اولٹین نہیں اولٹین پتہ نہیں کیا اور یہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دودھ پیتی ہے اس لیے اسے بھی دودھ پینا تھا دودھ کے فوائد سے بہرحال اسے دلچسپی نہیں تھی اس کے اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح خیال رکھا جاتا تھا وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھ رہی تھی یہ عادتاً تھا خصوصاً نہیں اور اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خیال کہیں رجسٹر ہو رہا تھا ہر عورت کی طرف وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس کے ان تمام کاموں کو حق سمجھ کر لیا جا رہا ہے کیونکہ ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کر پا رہا تھا ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی آئی ہو آئی لو یو کہنا آسان تھا بجائے یہ کہنے کے جو تم میرے لیے کرتی ہو اس کی مجھے بہت قدر ہے اور ہر مرد کی طرح وہ بھی اس احساست شکر کو تحائف اور پیسوں سے ریپلیس کر رہا تھا اچھا امامہ کے لیے زندگی بدل گئی تھی بدل گئی تھی اور بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی مارکیٹوں میں سالار یا نوشین کے ساتھ پھرتے چیزوں کو دیکھتے وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہوتی رہتی یہ احساس کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی تھی وہ انہیں اب خریدنے کے قابل ہے اور یہ احساس کہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ سکتی تھی وہ ڈاکٹر سپتری کا گھر نہیں تھا ہاسٹل نہیں تھا نہ ہی سعیدہ اماں کا گھر تھا یہ اس کا اپنا گھر تھا تشکر خوشی آسودگی اور پھر بے چینی اور حیرانی نو سال کی مشقت کے بعد جو ملا تھا وہ اس کے اوقات سے بھی بہت زیادہ تھا اور یہ سب ہر کسی کو کہاں ملتا تھا نو سال بے نام بے خاندان رہنے کے بعد اب جب کہ وہ ایک خاندان کا حصہ بنی تھی تو حیرانی کیسے نہ ہوتی خواری اور بے سر و سامانی کا سفر جہاں جا کر ختم ہوا تھا وہ نعمتوں کی معراج تھی اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے اتنے عرصے میں صرف ایک چیز سیکھی تھی اپنے نفس پر قابو پانا اپنے خواہشات اور ضروریات کو کم سے کم کرنا کینات کرنا اور یہ بڑا مشکل تھا وہ آسائشوں سے نکل کر آئی تھی ریت کا ذرا اسے تھور کے کانٹے تھور کے کانٹے کی طرح چبا تھا چپتا تھا پیسوں کو گن کر خرچ کرنا اور پھر بچانے کی کوشش کرنا وہ کہاں آدھی تھی ان چیزوں کی لیکن وقت اور حالات نے اسے آدھی بنا دیا تھا اور اب جب اسے اتنے سالوں کے بعد اسے آسائش ملی تو ناممکن تھا کہ اسے بات بات پر وہ نو سال یاد نہ آتے وہ ضرورت پڑنے پر سالار کی دراز میں بڑے پیسوں کو نکالتے ہوئے ٹھٹک جایا کرتی تھی جن کو کمانے میں اس کی محنت شامل تھی نہ ہی ان کی بچت میں اس کا کوئی حصہ تھا اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دراز میں کتنی رقم موجود ہے کیونکہ وہ انہیں کبھی گن نہیں پائی تھی وہ ہر روز اس دراز میں کچھ رقم کا اضافہ کرنے کا عادی تھا اگر وہ اس دراز کو پورے کا پورا بھی خالی کر دیتی تب بھی اگلے دن وہ خالی نہیں ہوتا تھا اس روپے کو خرچ کرنا اس کا استحقاق استحقاق تھا اور اس رقم کے خرچ ہونے پر سلار نے کبھی سوال نہیں کیا تھا اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی اچھا وہ چیزوں کو کر خریدا کرتی تھی اپنی خواہش دیکھ کر نہیں اور اب یکدم پرائز ٹیک دیکھ کر خریداری کرنا اس کے لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا سلار زندگی میں خود بھی کبھی بارگیننگ یہ سستی چیزوں کے استعمال کا عادی نہیں رہا تھا اور وہ اتنا ہی فیاض اس کے معاملے میں بھی تھا ناممکن تھا کہ اسے جو چیز اچھی لگتی وہ صنع لے کر دیتا اور یہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں تک کی محدود نہیں تھا بلکہ اسے کسی میگزین یا ٹی وی پر بھی کوئی چیز اچھی لگ جاتی اور وہ سلار سے اس کا ذکر کرتی تو وہ چیز اگلے چند دنوں میں اس کے گھر پر ہوتی تھی اور کس قیمت پر آتی تھی سلار کو پرواہ نہیں ہوتی تھی اور رات کے تین بجے بھی اگر کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کرتی تو وہ اسے لے جایا کرتا تھا میرا دل چاہ رہا ہے وہ اب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے دو سکوپس چاٹ کی ایک پلیٹ پیزا کے ایک سلائس کافی کے ایک کپ ہاٹ اینڈ سور کی خواہش ہونے پر اسے ملامت یا صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اسے ساتھ لیے مطلوبہ چیز کی تلاش میں ایک بھی شکایتی لفظ گئے بغیر خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھرتا تھا شادی کے اس مختصر عرصہ میں بھی لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھانے کی کسی مشہور چیز کا اسے سنا سونا ہو اور سالار اسے وہاں نہ لے کے گیا ہو گمال منڈی میں فجر کے بعد حلوہ پوری کے سستے ناشتے سے لے کر پی سی کے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے پچھلے پہر کھائے جانے والے لیمن ٹارٹس تک جن کو کھاتے ہوئے دیر ہو جانے پر اس نے دبئی کی وہ فلائٹ بھی مس کر دی تھی جو ایک گھنٹے بعد تھی کہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سلار کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا وہ اسے ہمیشہ خود بخود یاد آ جاتا تھا اس سے نکاح ہو جانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے پر بھی جب وہ ناخوش تھی اور اسے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی اور ڈاکٹر سبت علی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی جب اس سے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے اجر کی دعا کی تھی اور رخصتی کے بعد اس گھر میں پہلی نماز کے دوران بھی جب اسے سالار کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا ہونے کی دعا کی تھی وہ وہ اسے اسے یاد آتا تھا یا یاد رہتا تھا دن کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جب وہ سلار کے لیے اللہ سے نعمت اور اجر کی طالب نہیں ہوتی تھی تب بھی جب وہ اس سے شاکی یا خفا ہوتی تھی وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا کا آخری سہارا تھا اور مطلب اور سہارے مطلب اہمیت کوئی امامہ سے پوچھتا تم اکیلے رہ لوگی سالار اب بھی جیسے یقین دہانی چاہتا تھا وہ دو ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کی کسی ورکشاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا اور امامہ اس بار اپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہتی تھی عام طور پر سلار کراچی یا کہیں اور جاتے ہوئے اسے سید اما یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاتھ چھوڑ جایا کرتا تھا لیکن اس بار وہ بزد تھی کہ وہ وہیں رہے گی اس کا خیال تھا کہ اب وہ وہاں کلیلی رہ سکتی ہے میں رہ لوں گی ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابی تو پاس ہی ہیں کچھ نہیں ہوتا اس نے سلار کو تسلی دی اس کی فلائٹ صبح گیارہ بجے تھی اور وہ اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا میرے بغیر رہ لوگی تم اس نے ماما کی بات سننے کے بعد کہا وہ اب اپنے بریف کیس میں کچھ پیپرز رکھ رہا تھا ہاں دو ہی ہفتوں کی تو بات ہے امامہ نے بہت اطمینان سے اسے کہا دو ہفتوں میں پندرہ دن ہوتے ہیں سلار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا تو کوئی بات نہیں گزر جائیں گے سلار نے گہرا سانس لیا ہاں تمہارے تو گزر جائیں گے میرے نہیں گزریں گے میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار وہ ہنس پڑی پہلے بھی تو جاتے ہو تم دو ہفتے پہلے تو دبئی گئے تھے پھر پچھلے مہینے سنگاپور اس تسلی دینے والے انداز میں سے یاد دلایا دو دن کے لیے دبئی گیا تھا اور چار دن کے لیے سنگاپور یہ دو یہ تو دو ہفتے ہیں ہاں تو دو ہفتے ہی ہیں نا دو مہینے یا دو سال تو نہیں ہیں اس نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا سلار سے دیکھ کر رہ گیا چلو اچھا ہے یہ بھی میں یاد آؤں گا نا میں یاد آؤں گا نہ نظر آؤں گا نہ میرا کوئی کام ہوگا وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس وہ نہ جانے سے کیا سنا چاہتا تھا ہاں کافی وقت ہوگا میں ایک دو پینٹنگز مکمل کروں گی گھر کے کچھ اور کام ہیں وہ بھی کروں گی سعید اما کے بھی ایک دو کام ہیں وہ بھی نمٹاؤں گی میں نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے اس طرح ناول پکڑے اپنی جمائیں روکنے کے لیے منہ میں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا وہ ہنس پڑا تمہارے لیے تو بلیسنگ ڈسگائز ہو گیا ہے میرا ٹرپ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں اگر اس کے لہجے میں گلا تھا تو اماما نے نوٹس نہیں کیا چلو یہ بھی اچھا ہے وہ بڑبڑایا تھا ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں لے جاتا اس سے پھر کچھ خیال آیا تم پریشان مت ہو میں یہاں پر بالکل ٹھیک رہوں گی اماما نے فوراً سے بیشتر کہا سالار جواب دینے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا کیا دیکھ رہے ہو امامہ سے دیکھ کر مسکرائی تمہارا اطمینان میں فلمی ہیروئنس کی طرح ڈائلاگ نہیں بول سکتی صرف فلمی ہیروئنس ہی ڈائلاگ بولتی ہیں نہیں ہیرو بھی بولتے ہیں وہ اطمینان سے ہنسی سلار مسکرایا تک نہیں تھا وہ پھر سنجیدہ رہ گئی ہو گئی مت جاؤ پھر اگر اتنا مس کر رہے ہو تو اس نے جیسے اسے چیلنج کیا پیار سے کہتی تو نہ جاتا لیکن میں تمہارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا مجھے تم سے ہارنا پسند ہے وہ ہنسی تم بات بدل رہے ہو نہیں خود کو تسلی دے رہا ہوں چلو آؤ تمہیں کافی پلوا کر لاؤ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولا اس وقت رات کو اس وقت امامہ تیار نہیں تھی ہاں اتنے دن تک تو نہیں پلوا سکا کافی پلوا سکوں گا کافی وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال رہا تھا لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں مت بدلو چادر لے لو یہی ٹھیک ہے سالارنس کی بات کاٹی وہ اب سیل فون اٹھا رہا تھا فورٹریس سے کافی پینے کے بعد وہ سٹیڈیم کے گیٹ بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اب گھر چلے تو میں آرام کرنا چاہیے امامہ کو اچانک خیال آیا میں پلین میں آرام کروں گا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اتنا سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں کیوں ڈوبا ہوا تھا واپس آتے ہوئے اس نے راستے میں ایک دکان سے بہت سا پھل خریدا تم یہاں نہیں ہوگے تو اتنا پھل خریدنے کی کیا ضرورت ہے حیران ہوئی تمہارے لیے خریدا ہے شاید پھل کھاتے ہوئے ہی تمہیں میں یاد آ جاؤں اس نے مسکرا کر کہا یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے وہ بے اختیار ہنسی نہیں امید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے واقعی سالار کے جانے کے بعد پہلے دو دن کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ معمول کے کام کرتی رہی اس دن نامکمل تصویروں پر کام کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ایک نیا ناول بھی شروع کر دیا سالار کی عدم موجودگی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ہاں کھایا کرتی تھی دو دن تک تو وہ اطمینان سے ان کے ہاں کھانا کھانے اور کچھ دیر کپ شپ کرنے کے بعد گھر واپس آ جاتی پھر کوئی ناول نکال لیتی اور سکونے تک پڑتی رہتی لیکن مسئلہ تیسری رات کو ہوا تھا اس دن سالار نے اسے دن بھر کال نہیں کی تھی اور اتنے مہینے میں وہ پہلا دن تھا جب ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے میسج کال اور نہ ہی کوئی ای میل آئی تھی وہ پچھلی رات سے بہت مصروف تھا اس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاید اگلے چند دن وہ اس سے بات نہ کر سکیں نیو یارک پہنچنے کے بعد سلار سے اس کی صرف پانچ منٹ کے لیے بات ہوئی تھی لیکن پچھلے دو دن وہ وقفے وقفے سے وقفے وقفے سے مختصر حسائی اس کو ای میلس بھیجتا رہا تھا اور اب وہ بھی یکدم آنا بند ہو گئی تھی وہ اس رات فرقان کے ہاں کھانے پر نہیں گئی اس کی بھوک قائب ہو گئی تھی اس اس دن کمپیوٹر مسلسل آن رکھا ہوا تھا اس آس میں کہ شاید وہ اسے ای میل کرے حالانکہ وہ ورک شاپ کے دوران اسے ای میل نہیں کرتا تھا رات کو اس نے کافی کے لیے کریم نکالنے کے لیے فریج کھولا تو اس نے کیک کا وہ ٹکڑا دیکھا جو دو دن پہلے وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے کھاتے کھاتے چھوڑ گیا تھا اور ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیک کا وہ بچا ہوا ٹکڑا فریج میں کیوں رکھ چھوڑا تھا نہ صرف وہ ٹکڑا بلکہ وہ کین بھی جس میں بچا ہوا جوس تھا کچھ دیر وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتی رہی پھر اس نے فریج بند کر دیا کافی بنا کر وہ ٹیرس پر نکل آئی جہاں وہ ویکینڈ پر اکثر بیٹھا کرتے تھے مونڈیرے سے نیچے جھانکتے ہوئے اس نے سر انٹو کی اس منڈیر پر اس منڈیر پر دو مکس کے نشان دیکھے تھے ایک ذرا گہرا دوسرا بہت ہلکا وہ رات کو اکثر یہاں کھڑے نیچے دیکھتے ہوئے کئی بار یہیں پر اپنے مکس رکھ دیا کرتے تھے نیچے بلڈنگ کے لان میں کچھ بچے اور لوگ چہل قدمی کر رہے تھے تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں اس نے ایک دن وہاں کھڑے نیچے اور شور متاتے بچوں کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا تھا ہاں لیکن اس طرح کے نہیں اس نے جواباً چائے پیتے ہوئے اپنے کندھے اچکا کر مقصد بچوں کی طرف اشارہ کیا وہ ہنس پڑی اس کا اشارہ شور کی طرف تھا مجھے تو ہر طرح کے بچے اچھے لگتے ہیں شور کرنے والے بھی اس نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا تھا good for you but I can't stand them Salar نے لاپرواہی سے کہا دوسرے بچے دوسروں کے بچے ہیں اس لیے شور کرتے ہوئے برے لگتے ہیں اپنے بچوں کا شور کبھی برا نہیں لگے گا تمہیں اس طرح روانی سے کہا بچے ایک بچہ کافی ہے وہ چائے پیتے پیتے اٹکا نے کچھ چونک کر نیچے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا ایک کیوں تو کتنے ہونے چاہیے وہ سنجیدہ ہوا اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ بارہ سلار نے ہنستے ہوئے اس کے جملے میں اضافہ کیا تھا مجھ سے مذاق سمجھا تھا میں سیریس ہوں اس کی ہنسی کے رکنے پر اس نے کہا چار بچے تم حواسوں میں ہو تم حواسوں میں تو ہو سلاڑ نے مگ منڈیر پر رکھ دیا کون پالے گا انہیں اس اسے بے اختیار تشویش ہوئی تم اور میں اس نے اطمینان سے کہا میں ایک بچہ پال سکتا ہوں چار نہیں سلاڑ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے سے حتمی انداز میں کہا ٹھیک ہے تم ایک پال لینا تین میں پال لوں گی وہ اطمینان سے کہہ کر دوبارہ نیچے جھانکنے لگی ماما میں سنجیدہ ہوں اور میں بھی ہم چار بچے افورڈ نہیں کر سکتے اسے لگا کہ اس امامہ کو منطقی انداز میں سمجھانا چاہیے میں تو کر سکتی ہوں میرے پاس وہ پیسے ہیں جو وہ میں نے اس لیے نہیں دیے کہ تم ان بچوں کو ان بچوں کی فوج پر انویسٹ کرو سالان نے جن چلا کر اس کی بات کاٹی امامہ کو برا لگا وہ کچھ کہنے کے بجائے بیعت خفقی کے عالم میں پھر نیچے دیکھنے لگی تھی سویٹ ہارٹ ہم کو سالار نے اس کے کندھے کی گٹ بازو پھیلا کر اسے منانے کی کوشش کی تھی ہاتھ ہٹاؤ اماما نے اس کا ہاتھ چھٹکا میں نے کیا کیا ہے وہ جھنجھلایا تم چاہتی ہو میں گھر آفس اسکول ڈاکٹرز اور مارکیٹوں کے چکر لگاتے لگاتے بوڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کرتے ہوئے بوڑھے ہونا چاہتے ہو تڑ سے جواب آیا تھا وہ لاجواب ہو گیا وہ خفقی بھری سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھتے دوسروں کو دکھانے کے لیے باہر کیوں لے آتے ہیں وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر منڈیر سے اپنا مگ اٹھا کر کچھ چنجلاہٹ کے عالم میں اندر چلا گیا امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی وہ اب بھی نہیں ہنس پڑی تھی منڈیر کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کیا یاد آیا تھا نیچے لون میں پھر وہی شور تھا اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ لگے اس رکھ کو دیکھا اس پر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی کبھار بیٹھ کر گٹار بجایا کرتا تھا اس اس کے گٹار میں دلچسپی نہیں ہوتی تھی اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا کرتی تھی گٹار بجاتے ہوئے وہ خود نہیں بولتا تھا صرف اس کی باتیں سنتا رہتا اور وہ میکان کے انداز میں وقفے وقفے سے اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ڈالا کرتی تھی وہ اسے دیکھتا رہتا اور گٹار پر باری باری اپنی پسند کی کوئی ٹیون بجاتا رہتا یہ اپنے انسٹرومنٹس کو نکال کر ان کی صفائی کرتا رہتا یہ ویکینڈ پر اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اسے احساس نہیں ہوا کہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اس رگ کو دیکھ رگ کو دیکھتے ہوئے اس کی کافی کا کپ کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی وہ اسی طرح بھرا ہوا مگ لے کر واپس اندر آ گئی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں تو کوئی یاد آتا ہے یا پھر یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں دل یہ ماما کہاں حل کر پاتا ہے فجر کے بعد وہ مسلسل کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی کال نہیں تو کوئی ای میل صحیح اس نے وقفے وقفے سے اسے چار پانچ ای میلز کی تھیں پھر وہ مایوس ہو گئی جواب نہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ ای میلز چیک نہیں کر رہا تھا اگلے دن اداسی کا دورہ پہلے سے بھی شدید تھا اس دن وہ پینٹنگ کر سکی تھی نہ کوئی کتاب پڑھ سکی اور اس نے کھانا بھی نہیں پکایا فریج پچھلے چند دنوں کا پڑا ہوا کھانا کھا لیا شام تک وہ اگلے دن سعید اما کے ہاں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اس کا خیال تھا یہ تنہائی تھی جو اسے مزمحل کر رہی تھی وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ تو نو سال تنہا رہی رہی تھی اس نے زیادہ تنہا اس سے زیادہ برے حالات میں اس دن اسے سالار کی تین لائنوں کی ایک ای میل ملی تھی اور ان تین لائنوں کو اس سے رات تک کم از کم تین سو بار پڑا تھا hi sweetheart how are you this workshop has really nailed me down how is your painting going love you hi sweetheart کیا حال ہے اس ورک شاپ نے تو جیسے مجھے جکڑ لیا ہے تمہاری پینٹنگ کیسی رہی ہے لو یو ان تین جملوں کی ای میل کے جواب میں اس نے اسے ایک لمبی ای میل کی تھی جس میں اسے اپنی ہر ایکٹیوٹی بتائی تھی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چھوٹ اسے یہ کیسے کہہ دیتی کہ وہ اداس ہے پھر وہ وجہ پوچھتا تو اسے وہ اپنی اداسی کی کیا وجہ بتاتی بیٹا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا کوئی پریشانی ہے جھگڑا کر کے تو نہیں کیا سلار تمہارے ساتھ سعید اماں نے اس کے چہرے پر پہلے نظر ڈالتے ہی اپنے سوال سوالوں سے اسے بھوکلا دیا تھا وہ بری طرح متفکر ہوئی تھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا بس ایسے ہی گھر میں اکیلی تھی شاید اس لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بہلایا لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی امامہ نے امامہ نے کپڑوں کا بیگ کمرے میں رکھنے کے فوراً بعد ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا پانچ دنوں میں پہلی بار اس نے اپنے عکس پر غور کیا تھا وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی سعید امہ اگر پریشان ہوئی تھی تو کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی کوئی بھی اس کا چہرہ آسانی سے پڑ سکتا تھا اگلے دس منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے چہرے کے اعصاب اور تاثرات کو ریلیکس کرنے کی پریکٹس کرتی رہی مسکرا کر گہری سانس لے کر چہرے کے تاثرات کو نرم رکھ کر پھر جیسے زد چھو کر اسے شکست مان لی جہنم میں جائے اب لگتی ہوں پریشان تو میں کیا کروں کتنا مسکراؤں میں پھر وہ باہر نکل آئی سونا وہاں بھی مشکل تھا اور اداسی یہاں بھی ویسی تھی اتنی چھپ تم پہلے تو کبھی نہیں رہی بیٹا اب کیا ہو گیا تمہیں اگلی شام تک سیدہ اماں حقیقتاً فکر مند ہو چکی تھی حالانکہ اس دن صبح سلار سے اس کی بات بھی ہوئی تھی تم سلار کے ساتھ خوش تو ہونا وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی اور نہیں وہ دو دن وہاں رہ کر واپس اسی بے چینی کے عالم میں واپس آئی تھی لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے آنے تک وہی رہو گی سلار اس کی واپسی پر حیران ہوا تھا میری مرضی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن معلوم نہیں اس نے یہ کیوں کہا اوکے وہ جواب پر حیران ہوا تھا لیکن اس نے کوئی مزید سوال نہیں کیا مجھے نیو یارک سے ورک شاپ کے ختم ہونے کے بعد یہیں سے دو ہفتے کے لیے کینیڈا جانا ہے سلار نے اسے اگلی خبر سنائی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب جو کلیگ مونٹریال والی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا اس سے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے فوری طور پر مجھے کانفرنس میں جانے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ میرے پاس ویزا ہے اور میں قریب بھی ہوں وہ صدمے سے بول ہی نہیں سکی دو ہفتے اور باہر ٹھہرنے کا مطلب تھا کہ وہ عید کے ایک ہفتے کے بعد واپس پاکستان آتا ہیلو سلار نے اس کی لمبی خاموشی پر لائن پر اس کی موجودگی چیک کی یعنی عید کے بعد آؤ گے تم اس نے اپنے لہجے کی مایوسی پر قابو رکھتے ہوئے سلار کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ عید قریب ہے ہاں یا کھرکی کی جواب آیا یقیناً اسے یاد تھا اور میں عید پر کیا کروں گی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے مایوسی کی انتہا تھی جس کا وہ اس وقت شکار ہو رہی تھی ایک ہفتے کا انتظار تین ہفتوں میں تبدیل ہو گیا تھا اور تین ہفتوں کے لیے اس اپارٹمنٹ میں اکیلے رہنا اسے سلار پر غصہ آنے لگا تھا تم اسلام آباد چلی جانا عید پر سالار نے کہا نہیں میں یہی رہوں گی اس نے بلا وجہ ضد کی ٹھیک ہے یہی رہ لینا سالار کے بآسانی کھٹنے ٹیک دیے تم کیوں بھیج رہے تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں بھیجنا تھا تو پہلے کہنا چاہیے تھا انہیں اس سے اب, اب بینک والوں پر غصہ آ رہا تھا ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار وہ کسی اور کو اتنے شارٹ نوٹس پر پاکستان سے نہیں بھیج سکتے ورنہ مجھے کہاں بھیجنا تھا انہوں نے سلار نے وضاحت کی پھر بھی تم کہہ دیتے کہ تم مصروف ہو تمہیں ان دنوں پاکستان میں کچھ کام ہے وہ ہنس پڑا لیکن مجھے تو کوئی کام نہیں ہے میں جھوٹ بولتا امامہ کو غصہ آیا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کیا نیور اپنے کام میں ضرورت ہی نہیں پڑی اس نے اطمینان سے کہا امامہ بول نہیں سکی تم ایسا کرو ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جاؤ اتنے دن اکیلے رہو گی تو بور ہو جاؤ گی اس نے اسے مشورہ دیا نہیں میں بور نہیں ہوں گی مجھے یہاں بڑے کام ہیں وہ اس کے مشورے پر کچھ سی گئی سلار کو اس کی ٹون نے حیران کیا تھا وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ بے حد خوشگوار اور پرجوش انداز میں سے باتیں کر رہی تھی پر ایک دم اسے کیا ہوا تھا کم از کم وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے کینیڈا میں مزید رکنے کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو رہی ہے وہ اماما سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن فوری طور پر اس نے موضوع کو بدلنا بہتر سمجھا اپسٹ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا اس کی کیفیت کے لیے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی وہ بے حد غم اور غصے میں تھی اسے یہ ایکس ٹینشن دھوکہ لگ رہا تھا آخر وہ اسے چار ہفتے کا کہہ کر تو باہر نہیں گیا تھا سوال یہ تھا کہ اگر چار ہفتے کا بھی کہہ کر جاتا تو اسے کیا اعتراض ہونا تھا اس نے تب بھی اسے اسی طرح خوشی خوشی روانہ کر دینا یہ اندازہ لگائے بغیر کہ وہ بعد میں اس تین ان تیس دنوں کے لیے ایک ایک گھنٹے کو گنے گی میں بھی اب ای میل نہیں کروں گی نہ ہی کال کروں گی نہ ہی اسے پوچھوں گی کہ اسے کب آنا ہے اور کب نہیں آتا ہے تو آئے نہیں تو نہ آئے جہنم میں جائے میرا قصور ہے بار بار اس سے نہ پوچھتی تو وہ اس طرح نہ کرتا اس رات بستر میں لیٹے ہوئے وہ بے حد رنجیدگی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی رہی جن میں اب اسے سلار کی نافرمانی کرنی تھی بستر پر لیٹے چھت کو گھومتے ہوئے اس کی فہرست ابھی دو سو دو سو پچپن انٹری انٹریز تک پہنچی تھی کہ اسے بیٹھ کے بالکل اوپر چھت پر چھپکلی نظر آئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اکیلا گھر اور چھپکلی یہ فی الحال اس کے لیے بدترین تھا وہ چھپکلی کو دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر سوفے پر چلی گئی اور اسے پھر سالار پر غصہ آنے لگا تھا ایک چھوٹی سی چھپکلی دو ہفتے پہلے اپارٹمنٹ میں نمودار ہوئی تھی اور وہ بھی سیدھا ان کے بیڈ روم میں شاید کسی دن ٹیرس کا دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے اندر آ گئی تھی وہ اس وقت bed side table lamp on کے رات کو ناول پڑھی تھی جو بے حد دلچسپ موڑ پر تھا جب بستر میں نیم دراز اپنی ٹانگیں سکیڑے ہوئے اس کی نظریں اچانک چھت پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود چھپکلی پر پڑی تھی ایک لمحہ کے لیے سے یہ وہم لگا اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا وہ چھپکلی ہی تھی سلار برابر والے بستر میں گہری نیند سو رہا تھا وہ عام حالات میں کبھی اسے نہ جگاتی لیکن یہ عام حالات نہیں تھے اس نے اون سے لیٹے ہوئے سلار کا کندھا چھنجھوڑا سلار سلار وہ اس کے آواز پر نیند میں ہڑبڑا گیا کیا ہوا وہ اوپر دیکھو میرے بیٹ کے اوپر چھت پر چھپکلی ہے اماما نے حواس باختہ ہو کر کہا سلان نے موندی ہوئی اماما کو اور دوبارہ اندھے منہ لیٹ گیا سالار اماما نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا اس کا خیال تھا شاید وہ نیند میں اس چپکلی کو دیکھ نہیں پایا دیکھ لیا میں نے ماما سونے دو وہ لیٹے لیٹے بڑبڑایا دیکھ لی ہے تو کچھ کرو اس کا وہ اس کی بے توجگی پر ناراض ہوئی چلی جائے گی خود ہی تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ وہ پھر بڑبڑایا میں کیسے جاؤں وہ مجھے دیکھ رہی ہے اس کی خف کی بڑی لائٹ بند کر دو تم لائٹ بند کر دو تم اسے دیکھو گی نہ وہ تمہیں دیکھے اسے اس کے مشورے سے زیادہ اس کی بے حسی پر غصہ آیا تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے میں رات کے اڑھائی بجے جی چھپکلی نہیں مار سکتا جسٹ اگنور اٹ میں نہیں اگنور کر سکتی اسے یہ اگر گرے تو سیدھا میری ٹانگوں پر گرے گی اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا وہ واقعی اس کی ٹانگوں پر ہی گرتی یار میں تمہاری سائٹ پر آ ہوں تم میری سائٹ پر آ جاؤ وہ کروٹ لیتے کہتا ہوا اسی طرح اس کی سائٹ پر چلا گیا وہ اس کے احسار سے زیادہ اس کی دلیری سے متاثر ہوئی کمرے کی بڑی لائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے وہ اپنا ناول لیے سلار کا bed side table lamp off کر کے اس کے بستر میں آ گئی سلار تب تک اسی طرح اوندھے منہ لیٹے لیٹے اس کا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا خود کو قدر محفوظ پاتے کچھ پرسکون انداز میں اس طرح ناول کے چند جملے پڑے پھر دوبارہ چھپکلی کو دیکھا وہ جیسے ایک اسی جگہ پر چپک کر رہ گئی تھی امامہ نے سلار کو دیکھا وہ اس طرح چھپکلی کے عین نیچے حد اطمینان سے اسی طرح کمبل اوڑے اوندھے منہ لیٹا تھا سلار تم مرد کتنے بہادر رہتے ہو اس نے مردوں کو سرانا ضروری سمجھا اور سمجھدار بھی اسے جواباً بڑبڑاہٹ سنائی دی سمجھدار کیسے وہ صفحہ پلٹتے پلٹتے چونکی جب کلی گرتی تمہارے بیٹ پر لیکن بھاگتی میری میرے بیٹ کی طرف اس کا منہ میرے بیٹ کی طرف ہے جمائی لیتے اسی طرح آنکھیں بند کے سلار نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا امامہ نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بیٹ سے باہر تھی جب کلی کا رخ واقعی سلار کے بیٹ کی طرف تھا تم سارے مرد بہت خود غرض ہوتے ہو اور ایک جیسے ہوتے ہو بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے جیسے بلند آواز میں یہ اسے کہہ سکتی تھی اس نے کہا سلار نے بلاخر آنکھیں کھول دی تھی وہ اسے تنگ کر رہا تھا لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ تنگ کرنے کے لیے موقع شاید غلط تھا دس منٹ کے بعد اسے شکلی کی صفایا کرنے کی اطلاع دے کر وہ اسے منا کر لاؤنڈ سے واپس لے گیا تھا اس نے اگلے کئی دن یہ چپکلی نہیں دیکھی تھی اور آج یہ چھپکلی پھر آ گئی تھی یقیناً اسے جھوٹ بولا تھا اس نے اس چھپکلی کو نہیں مارا تھا وہ احمقانہ بات اس وقت اس کے لیے ایک اور پوائنٹ ہو گیا تھا اگلے دن فون پر اسے سلار کو شپکلی سے دوبارہ نمودار ہونے کے بارے میں بتایا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم نے اسے مار دیا تھا اس نے چھوٹتے ہی سلار سے کہا میں نے اسے واقعی مار دیا تھا یہ کوئی اور کے لیے ہوگی سلار نے لاپرواہی سے کہا نہیں یہ وہی لیے تھی تم نے اگر اسے مارا ہوتا تو تم مجھے دکھاتے وہ اب اپنی بات پر مسرتی سلار کا سر گھوم کر رہ گیا وہ امامہ سے اس سے زیادہ احمقانہ گفتگو کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا تم اگر کہتی تو میں تمہیں وہ مری ہوئی چھپکیلی بھی دکھا دیتا اس نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی نہیں یہ وہی تھی میں اسے پہچانتی ہوں اگر یہ وہی تھی تو اتنے دن سے تھی اس نے ایک چیز پر دینے کی کوشش کی جہاں بھی تھی مجھے کیا پتا لیکن تم یہی جانتے تھے کہ میں تم یہی چاہتے تھے کہ میں پریشان رہوں سلان نے بے اختیار گہرا سانس لیا وہ اس الزام کے جواب میں کیا کہتا اماموں کچھ ہوا تھا لیکن کیا ہوا تھا یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا تمہیں پتہ ہے مجھے چپکلی سے ڈر لگتا ہے لیکن تم پھر بھی سے یہاں چھوڑ کر گئے کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا تم مجھے پریشان دے کر خوش ہوتے ہو تمہارے لیے ہر چیز مذاق ہے اس کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا کم از کم سلاڑ نہیں ڈھونڈ سکا لیکن وہ اس کی گفتگو سنتا رہا تم ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہو اور مجھے پتا ہے تم نے ہمیشہ اسی طرح کرنا ہے کیونکہ تمہارے لیے صرف تمہاری اپنی اہمیت ہے اور میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں یا ہاؤس کیپر تم جہاں مرضی پھرو میں لیکن میں ہمیشہ گھر پر رہوں جیسے ملازم رہتے ہیں میں سارا دن کام کروں اور تم میرے لیے ایک چھپکلی نہیں مار سکتے وہ اس بے ربط گفتگو کو اختتام پر ہچکیوں ہچکچیوں سے رو رہی تھی ساری گفتگو میں ایشو کیا تھا چھپکلی کا نہ مارا جانا اس کی خود کرزی اس کا گھر پر ہونا یا گھر کے وہ کام جو اسے کرنے پڑ رہے تھے وہ سمجھ نہیں سکا وہ اے سے زیڈ تک جانے والی گفتگو نہیں تھی ایکس سے انٹو بائی تک جانے والی گفتگو تھی جس کو سمجھنے کے لیے جس فارمولے کی ضرورت تھی وہ فی الحال سلار کو نہیں آتا تھا اگلے پانچ منٹ وہ بے حد تحمل سے اس کی ہچکیوں کے تھمنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر بالآخر طوفان کچھ تھما تو اس نے کہا آئی ایم سوری میرا قصور ہے میں فرقان سے کہتا ہوں ملازم کو بھیجے وہ چھپکلی کو مار دے گا فی الحال معذرت کے علاوہ اس صورتحال سے نپٹنے کا کوئی راستہ اور نہیں تھا نہیں اب میں چھپکلی کے ساتھ رہوں گی تاکہ تمہیں پتہ چلے اس نے راک ناک رگڑتے ہوئے اس سے کہا سلار کو بے اختیار ہنسی آ کر اس نے کھانس کر اس ہنسی پر قابو پایا وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتا تھا امامہ کا مسئلہ کیا تھا اسے سمجھ نہیں رہا تھا لیکن وہ حیران تھا کہ اگر یہ موڈ سوئنگس تھے تو بدترین قسم کے تھے اور اگر یہ ٹینٹرمز تھے تو سمجھ میں نہیں آنے نہ آنے والے لیکن پاکستان سے اتنی دور بیٹھے وہ سوچنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سلار کے ملازم نے آ کر اس نے وہ چپکلی مار دی تھی اس لیکن اس چیز نے بھی امامہ کے دل میں کسی ممنون ممنونیت کو پیدا نہیں کیا تھا اگلے دن کھانا پکاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ چھری سے کٹ لگ گیا سنک میں پانی کے نیچے انگلی رکھے اسے پھر وہ یاد آنے لگا یہ کیا ہوا ہے اس دن آفس سے آنے کے بعد لانچ میں ٹہلتے ہوئے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا امامہ ڈینر کے لیے برتن لگا رہی تھی وہ بات کرتے ٹہلتے ہوئے کچن کا کاؤنٹر پر بڑے پیالے سے کچھ بینس کھا رہا تھا جب امامہ نے آ کر وہاں رکھے چاول اٹھائے سلار نے اس کے ہاتھ کے پشت پر چند آبلے دیکھے فون پر بات سنتے سنتے اس نے بے اختیار اس سے کہا یہ کیا ہوا یہ امامہ نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا ہاتھ دیکھا کچھ نہیں کھارا بنا رہی تھی تو آئل کے کچھ چھنٹے گر گئے اس نے بے پرواہی سے کہا بتایا اسی طرح فون پر بات سنتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اسی طرح فون پر بات کرتے لاؤن سے غائب ہو گیا وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی جب وہ دوبارہ نمودار ہوا اسی طرح فون پر اسٹاک مارکیٹ کے کسی ایشو پر بات کرتے ہوئے اس نے ماما کے ہاتھ ہاتھ پکڑ کر چند لمحوں میں اس پر مرہم لگانا اور پھر اس طرح دوبارہ لگایا اور پھر اس طرح دوبارہ چلا گیا وہ ہل نہیں سکی تھی اتنے سالوں میں اس کے کسی زخم پر رکھا جانے والا وہ پہلا مرہم تھا وہ اتنے سالوں میں شاید بحث ہو گئی تھی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چوٹوں پر رونا اور ان کی پرواہ کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کسی زخم کو منمل کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جاتا ہے مرہم ہم دوسرے رکھتے ہیں اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا رہا ہی نہیں تھا کھانا کھاتے ہوئے سلار کی نظر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر پڑی اور اس نے قدر خفگی کے عالم میں اس سے کہا اگر اس اگر اسی وقت ہاتھ میں کچھ لگا لیتی تو یہ آب لینا پڑے تھے مجھے سے تکلیف نہیں ہوتی مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے سویٹ آرٹ وہ اسے نظریں ملا کر جواب نہیں دے سکی تھی اس یقین تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی اور اس مرہم سے زیادہ ٹھنڈک اس کے اس جملے نے پہنچائی تھی اسے تو اب کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ پر آنے والی ایک معمولی زخم پر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کے ہاتھ پر چھوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان تھے وہ ان میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پہچان سکتی تھی جو اس گھر میں آنے کے بعد لگے تھے ان زخموں میں اسے تکلیف ہوئی تھی اور یہ تکلیف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ہر بار کسی نے بڑے پیار سے اس پر کچھ لگایا تھا یا لگانے کو کہا تھا جھیل مرہم plastic spirit anti sept septic cream وہ درد کے احساس سے جیسے دوبارہ آشنا ہو رہی تھی اور اب اتنے مہینوں کے بعد یہ پہلا کٹ تھا جس کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اور اسے وہ پوچھنے والا ایک بار پھر بری طرح یاد آیا دوسرے ہفتے کے اختتام تک وہ چھوٹی موٹی باتوں پر بھی بری طرح جھنجھلانے لگی تھی ملازم کے ساتھ مالی کے ساتھ اس گھر میں آنے والے فرقان کے بچوں کے ساتھ اور خود سالار کے ساتھ امامہ کیا ہو رہا ہے تمہیں سب ٹھیک ہے نا سلار کو بلا کر اس سے بہت ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا پڑا تھا کیا ہونا ہے مجھے وہ اس کے سوال پر پوری طرح چڑی وہی تو پوچھ رہا ہوں اس سے تحمل سے کہا کچھ نہیں ہو رہا مجھے پھر تم وہ بات کرتے کرتے رک گیا یہ کہنا ذرا مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ تلخ ہو رہی تھی پھر میں کیا امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا کچھ نہیں میں ابھی دو تین دن تک تم کو فون نہیں کر سکوں گا کیوں وہ بری طرح بگڑی اتنا بھی کیا کام ہے کہ تم مجھے چند منٹ کے لیے بھی کال نہیں کر سکتے میں تمہیں ای میلز کر دیا کروں گا اگر وقت ملا تو کال بھی کر لوں گا لیکن شاید نہ کر سکوں وہ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا تم ای میل بھی نہ کرو مجھے اس سے اور بھی بہت وقت بچے گا تمہارا اس طبیعت خفقی کے عالم میں فون بند کر دیا اسے سرار پر بری طرح غصہ آ رہا تھا چند منٹوں کے بعد دوبارہ کال آنے لگی تھی وہ کال ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ریسیو کرنا پڑی تم نے فون بند کیا تھا وہ دوسری طرف حیرانی سے اس سے پوچھ رہا تھا ہاں کیوں تاکہ تمہارا وقت ضائع نہ ہو میں نے ایک میگزین نے پڑھا تھا کہ جن مردوں کو احساس کمتری ہوتا ہے وہ اپنی بیویوں کی کو اپنی جھوٹی مصروفیات کے قصے سناتے رہتے ہیں سرار کچھ ہکا بکا ہو کر اس کا جملہ سنا تھا اسے اس بات کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا تاکہ تاکہ ان کی بیویوں کو یہ امپریشن ملے کہ وہ بہت اہم ہے اور دنیا کے بغیر نہیں چل سکتی اور وہ اور دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی سلار نے اسی اچمبے میں اس کے باقی جملے بھی سنے تھے اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے اس نے آخری جملے کہہ کر کچھ دیر سلار کے رد عمل کا انتظار کیا وہ خاموش تھا ہیلو امامہ کو خدشہ ہوا کہ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے میں سن رہا ہوں اس میگزین نے بس اتنا ہی لکھا تھا وہ سنجیدہ لگ رہا تھا لیکن بات سنجیدہ نہیں تھی ہاں گڈ ڈینٹس کے پاس گئی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر بات بدلی تھی امامہ کو جنجلاہٹ میں اضافہ ہوا وہ ایسا نہیں چاہتی تھی وہ اس سے بحث کرنا چاہتی تھی دو گھنٹے بعد اس نے دو ہفتوں کا پروگرام چارٹ پروگرام چارٹ اسے ای میل کر دیا کانفرنس کی آرگنائزنگ باڈی کی طرف سے شرکا کو بھیجے ہوئے اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے میں اسے کم سے کم پندرہ منٹ لگے اس کے پندرہ منٹ کا شیڈول واقعی بہت ہیکٹک تھا یہ ای میل اسے اس کے کسی جملے کی وجہ سے کی گئی تھی وہ اندازہ کر سکتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے جوابی ای میل میں اس شیڈول کے بارے میں ایک لفظ کہا نہ ہی اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تم نے فرقان کے گھر ڈنر پر جانا کیوں چھوڑ دیا ہے سلار نے اس دن اس سے پوچھا میری مرضی وہ کہنا چاہتی تھی کہ ڈنر پر فرقان کو یا اس کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے اسے وہ یاد آتا تھا اور وہ ہر روز ڈنر کے بعد کچھ زیادہ اپسٹ ہو رہی تھی اس لیے اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو ہو اکیلے رہ سکتی تو ڈنر کرنا بھی تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے پھر بھی ان کے گھر چلی جاتی تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تمہارے پاس ان بیکار ناولس کو پڑھنے کے علاوہ تمہیں کیا پرواہ ہے اس نے سلار کے جملے پر جذبس ہو کر اس کہا تھا مجھے تمہاری پرواہ ہے یہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھنا چھوڑ دو وہ سنجیدہ تھا تم نے مجھے نصیحتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے وہ جھنجھلائی ہاں تو کرتے رہو تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہی کہنا چاہتی ہو تم تم باہر جا کر مجھ سے کرنے لگے ہو کیا سلار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے میں بار بار نہیں دہرا سکتی اپنی بات اس نے ست میری سے کہا میں مسبہیو کر رہا ہوں تمہارے ساتھ اس نے بے یقینی سے اس سے پوچھا ہاں جواب بالکل دو ٹوک تھا سلار نے بے اختیار گہرا سانس لیا میں اگر تمہیں کوئی عقل کی بات سمجھاتا ہوں تو میں بہیو کرتا ہوں تمہارے ساتھ اب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں سرار کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا میں نے کب کہا کہ تم بے وقوف ہو اب تم مجھ کو جھوٹا کہہ رہے ہو وہ بے بسی سے ہنس پڑا کیا ہوا ہے تمہیں ماما اب تم کہہ دو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے پانی پیو کیوں پیوں اچھا مت پیو موسم کیسا ہے باہر کا وہ موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ امامہ کے رد عمل پر بری طرح حیران تھا امامہ کوئی پریشانی ہے تمہیں وہ اگلے دن نوشین کے ساتھ اس کے کہنے پر فورٹریس آئی تھی جب ساتھ چلتے چلتے نوشین نے اچانک سے پوچھا وہ بری طرح چاہوں گی کوشش کی نہیں نہیں تو کیوں پھر اسی طرح گمسم کیوں ہوں اس طرح نوشین نے لہجے میں نوشین کے لہجے میں تشویش تھی نہیں میں میں کچھ سوچ رہی تھی سلار کے ساتھ تو بات ہوتی ہے تمہاری کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا ہے نہیں تو روز بات ہوتی ہے اس نے بھی اختیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ہی ڈسپلے پر لگے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کیا وہ اسے یہ کیسے بتاتی کہ یہاں اس کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے سالار بری طرح یاد آ رہا تھا وہ ہفتے میں دو تین بار اس کے ساتھ وہاں آ کر کافی یا چائے پیتے ہوئے اسی طرح ونڈو شاپنگ کرتے تھے سالار اگر اس کے بنتے بگڑتے موٹ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہوتی رہتی اور اس سے بات کرتے وہ بلا وجہ اسے جھگڑتی اسے اس پر شدید غصہ آتا تھا کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ کئی سالوں بعد اتنے لمبے ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی اور زندگی میں پہلی بار تین ہفتوں میں وہ ایک ناول بھی مکمل نہیں کر پائی تھی پینٹنگ تو خیر دور کی بات تھی وہ سارا دن ٹی وی آن کیے اس کی کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی یا پھر کمپیوٹر آن کیے پرانی ای میلس پڑھتے ہوئے کسی نئی ای میل کے لیے بیٹھی رہتی چند لائنز کی وہ ای میلز جن میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا اور اپنی ایکٹیویٹی بتاتے ہوئے اس سے پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ ان ای میلز کو درجنوں بار پڑھتی ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس کی ای میل کے انتظار میں ساری ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کر کے ری ارینج کرتی رہتی یا پھر اس کی یا پھر اس کی کلیکشن میں موجود چالیس تھیرون کی موویز دیکھتی رہتی یہ واقعی بے بسی کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹریس بھی اب پوری لگنا بند ہو گئی تھی جسے وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی ہر روز کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کے برتن بھی لگا دیتی یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پر اپنی تنہائی دھور کرنے کی کوشش تھی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر میں لیٹے وہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیتے کتنی کتنی دیر اس کے بستر اور سہرانے کو دیکھتی رہتی وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی اس سے کچھ دیر باتیں کیا کرتا تھا اور اب یہ خاموشی اس کے اعصاب کو بری طرح مزمحل کر رہی تھی عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا اسلام آباد سے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا سلار کی پوری فیملی میں سے صرف امار اور یسرا عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے باقی افراد بیرون ملک تھے پچھلی عید جیسی رونق اس بار وہاں نہیں تھی سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کروانے کے لیے کہا تھا وہ بڑے بھجے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی لیکن پچھلی عید جیسا اشتیاق اس پارے سے کپڑوں کے لیے نہیں تھا اسلام آباد آ کر بھی یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے نظر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی وہ سلار کی کال پر ہی اٹھی تھی وہ مونٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دیر پہلے ہوٹل آیا تھا کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج اس نے مبارکباد دینے کے بعد اس سے پوچھا تمہیں بتانے کا فائدہ اس نے بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے کہا میں تصور کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی میرے سامنے تم نے کبھی میرے کپڑوں کو غور سے دیکھا تک نہیں اب وہاں بیٹھ کر کیا تصور کرو گے امامہ ہم کم از کم آج اور نہیں کریں گے سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیش کی پیش کیے جنگ بندی کا اعلان کیا تمہیں کیا چاہیے آج فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے تمہارے لیے کچھ اور چاہیے نہیں وہ بہت اداس تھی مجھے مس تو نہیں کر رہی تم سالار نے مذاق کیا تھا لیکن اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب عمر ڈایا تھا اس نے اپنی آستین کے ساتھ آنسوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس کی خاموشی پر غور کے بغیر بات کر رہا تھا کینیڈا میں عید پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا وہ زندگی میں کئی عیدیں اسی طرح گزار چکا تھا پچھلی عید اس سے کم از کم اس عید والے دن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یاد نہیں آ سکتی تھی لیکن آ سکی تھی لیکن پچھلی عید امامہ کو پچھلے دو دن سے تنگ کر رہی تھی کب کی فلائٹ ہے تمہاری اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے نہ بھر آئے یہ احمقانہ چیز تھی باقی چیزوں پر رونا ٹھیک تھا لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہونے کے لیے نہیں رو سکتی تھی وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتی اگر وہ یہ جان جاتا کہ وہ اب فلائٹ کا بتا رہا تھا تم نے مجھے کپڑوں کا کلر نہیں بتایا سلار کو بات کرتے کرتے یاد آیا تم نے ممی کے ساتھ جا کر کپڑے لیے تھے ہاں لیے ہیں میں نے جو آج پہنوں گی وہ ہیزل گرین ہے ہیزل گرین وہ اختیار اٹکا وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں <laughs> آنکھوں کا کلر ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی او آج میں آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا اس نے ڈنر پر اپنی کسی ساتھی کا نام لیا کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی وائف کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا وہ سنجیدہ تھا وہ بے اختیار ہنس پڑی <laughs> امامہ جب سے میں یہ آیا ہوں آج پہلی بار تم ہنسی ہو سرار نے اس کی ہنسی کو نوٹس کیا تھا اور شادی کے بعد اتنے مہینوں میں یہ پہلا کلر ہے جسے تم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور وہ بھی کسی عورت کی آنکھوں کی وجہ سے تم جلس ہو رہی ہو وہ بھی ہنس پڑا تھا ہاں اب بس یہی تو ایک کام رہ گیا ہے میرے کرنے کے لیے اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا یعنی نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی وہ پوچھ رہا تھا اور جواب نہ دے سکی وہ اس کی خاموشی پر وہ ہنسا تھا اس پہ ہنسنے کی کون سی بات ہے وہ کچھ جذبس ہوئی تھی اپنی خوش فہمی پر ہنسا ہوں تم کم از کم کسی صورت سے میرے لیے تو جیلس نہیں ہو سکتی وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی اس کا اشارہ رمشا کی طرف تھا تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہو اس نے بات بدلنا بہتر سمجھا تھا اور وہی گھسا پھٹا سوال کیا جو وہ اس سے کرتی آ رہی تھی